اس کا ہاتھ پکڑے وہ اسے اب کسی راستے پر لے جانے لگا ایک قدم دوسرا قدم تیسرا وہ ٹھٹک کر رک گئی وہ ایک جھیل تھی چھوٹی سی جھیل جس کے کنارے پر وہ تھے ہلکی نیلی رنگت کے شفاف پانی کی ایک جھیل جس کے پانی میں وہ رنگ برنگی مچھلیاں تیرتے ہوئے دیکھ سکتی تھی اور اس کی تہ میں بے شمار رنگوں کے موتی پتھر سیپیاں جھیل کے پانی پر آبی پرندے تیر رہے تھے خوبصورت راج ہنس جھیل کے چاروں اطراف پھول تھے اور بہت سے پھول جھیل کے پانی تک چلے گئے تھے کچھ پانی کی سطح پر تیر رہے تھے مگر اس کے قدموں کو ان میں سے کسی چیز نے نہیں روکا تھا اس کے قدموں کو روکنے والی شے جھیل کے کنارے پر موجود لکڑی کی وہ خوبصورت چھوٹی سی کشتی تھی جو پانی میں ہلکورے لے رہی تھی اس نے بھی اختیار کھل کھلا کر اسے دیکھا یہ میری ہے یہ میری ہے وہ مسکرا دیا وہ اپنا ہاتھ چھڑا کر بچوں کی طرح بھاگتی کشتی کی طرف گئی وہ اس کے پیچھے لپکا اس کے قریب پہنچنے پر کشتی پانی سے کچھ باہر آ گئی وہ بڑی آسانی سے اس میں سوار ہو گئی اسے لگا وہ کشتی سندل کی لکڑی سے بنی تھی خوشبودار سندل سے اس کے ہاتھ وہ اس کے ساتھ آ کر بیٹھ گیا ہوا کا ایک تیز جھونکا کشتی کو پانی میں لے گیا دونوں بے اختیار ہنسے کشتی اب جھیل کے دوسرے کنارے کی طرف سفر کر رہی تھی اس نے جھک کر پانی میں تیرنا کول کا پھول پکڑ لیا تیرتا کول کا پھول پکڑ لیا پھر اسی احتیاط کے ساتھ اسے چھوڑ دیا اس نے دوسری طرف جھک کر اپنے دونوں ہاتھوں کے پیالے میں جھیل کا پانی ایک چھوٹی سی رنگین مچھلی سمیت لیا اور اس کے سامنے کر دیا اس کے ہاتھوں کے پیالے میں حرکت کرتی مچھلی کو دیکھ کر وہ ہنسی پھر اس نے اس مچھلی کو ہاتھ سے پکڑا اور پانی میں اچھال دیا وہ دونوں جھک کر اسے دیکھتے رہے پانی پر تیرتا ایک ہنس کشتی کے پاس آ گیا ایک ہنس پھر دوسرا پھر تیسرا کشتی کے گرد اب جیسے ایک دائرہ سا بن بنا کر تیر رہے تھے یوں جیسے ان کا استقبال کر رہے تھے وہ پاس سے تیر تیر کر گزرتے ہر ہنس کو وہ اپنے ہاتھوں سے چھوتی کھل کھلا رہی تھی پھر ایک دم اس نے جھیل کے پانی پر گول کے بچوں کی قطاروں کو حرکت کرتے دیکھا وہ جھیل کے پانی پر تیرتے اب رقص کر رہے تھے ادھر سے ادھر جاتے خوبصورت شکلیں بناتے پانی آتے دھو جاتے پھر پاس آتے سوری پاس آتے دھو جاتے پھر پاس آتے یوں جیسے وہ یکدم ہنسوں کی طرح زندہ ہو گئے تھے جھیل کے نیلے پانی پر وہ سفید کول اپنے سب خوبصورت پتوں کے ساتھ ہونے والی مسلسل حرکت سے پانی میں ارتعاش پیدا کر رہے تھے وہ بے حد وہ بے خود ہو رہی تھی یا بے اختیار وہ بھی سمجھ نہیں پا رہے تھے سمجھنا اب ضروری تھا بھی نہیں جھیل کے نیلے پانی پر رقص کرتے لاتعداد خوبصورت پھولوں کے بیچ اس نے یکدم کسی عکس کو نمودار ہوتے دیکھا کشتی میں بیٹھے بیٹھے وہ چونک کر موڑی اور پھر وہ بے ساختہ کھڑی ہو گئی کشتی دوسرے کنارے کے پاس آ گئی تھی اور وہاں وہاں کچھ تھا امامہ ہڑبڑا کر اٹھی تھی گہری نیند سے اس نے اپنی کلائی پر کسی کا لمس محسوس کیا تھا خواب آور دوا کے زیر اثرات اسے ایک لمحہ کے لیے کمرے کی مدھم روشنی میں یوں لگا وہ ایک خواب سے کسی دوسرے خواب میں آئی تھی سالار اس کے بستر کے قریب کرسی پر بیٹھا بے حد قریب بستر پر دھرا اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے پتہ نہیں نیند ٹوٹی تھی یا خواب یہ پھر وہ لمس تھا جو اسے خواب سے حقیقت میں لے آیا تھا لیکن وہ خواب آور دوا کے زیر اثر ہوتے ہوئے بھی یکدم اپنا ہاتھ اس کے ہاتھوں سے کھینچتے ہوئے کونیوں کے بل اٹھ کر بیٹھنے لگی تھی نے سے روکا اٹھو مت تم واقعی آ گئے ہو امامہ کو اب بھی جیسے یقین نہیں آیا تھا وہ دھیرے سے ہنسا تمہیں بتایا تو تھا کہ آ جاؤں گا یہ تو نہیں بتایا تھا کہ کب آؤ گے اور تم نے مجھے جگایا کیوں نہیں بس میں نے سوچا تمہاری نیند خراب ہوگی وہ متم آواز میں بات کر رہا تھا دوسرے بستر پر جبریل اور عنایت ہے جو گہری نیند میں تھے اور صوفے پر ہیڈی تھی جو کچھ دیر پہلے سلار کے آنے پر دروازہ کھلنے کی آواز سے جاگ گئی تھی اور سلار کے سامنے کچھ خیر مقدمی جملوں کے تبادلے کے بعد وہ کمرے سے چلی گئی تھی وہ رات کے پچھلے پہر کنشاسا پہنچا تھا اور ایئرپورٹ پہ رکے بغیر وہاں آ گیا تھا شہر میں حالات اب نارمل ہو رہے تھے فوج اور حکومت امن بحال کرنے میں کامیاب ہو رہے تھے تمہیں کیا ہوا ہے امامہ نے سلار کے چہرے کو پہلی بار غور سے دیکھا اس کی آنکھوں کے گرد گہرے سیاہ ہلکے اور آنکھیں سرخ اور یوں سوچی ہوئی تھی یوں جیسے وہ کئی راتوں سے سویا نہ ہو کچھ نہیں بت اتنے دن گھر سے دور رہا تو شاید اس لیے پھر تو شاید اس لیے پھر سلار نے اس سے آنکھیں ملائے بغیر کہا امامہ نے اس کی بات کاٹ دی اسے اپنا خواب یاد آ گیا سلار تو وہ ہے ابھی میں نے خواب میں کیا دیکھ رہی تھی سلاڈ نے چونک کر اسے دیکھا کیا میں نے خواب میں دیکھا ایک گھر دیکھا جھیل کنارے جہاں تم مجھے لے جا رہے تھے ایک کشتی میں بٹھا کر وہ دم بخود رہ گیا جو گھر اس نے امریکہ میں اس کے لیے مورٹیج کیا تھا وہ سمندر کے ایک جھیل نما ٹکڑے کے کنارے تھا اس نے ابھی تک امامہ کو اس گھر کے بارے میں نہیں بتایا تھا وہ اسے سرپرائز دینا چاہتا تھا اس کی اگلی سالگرہ پر لیکن اب بیٹھے بٹھائے اسے جھیل کنارے ایک گھر کا قصہ سنا رہی تھی جس جھیل کنارے وہ گھر تھا وہ جھیل پناہ خوبصورت تھی سفید کول کے پھولوں سے بھری ہوئی نیلے پانی کی جھیل جس میں ہر طرف رات ہنس تیر رہے تھے اور پانی میں رنگ برنگی مچھلیاں اور کشتی ٹھنڈی ہوا کے جھنگوں سے خود ہی چل رہی تھی اور جھیل کے کنارے پھولوں بھری جھاڑیاں رنگ رنگ کے پھول سبزے کی طرح پھیلے ہوئے تھے اور پھول ٹوٹ ٹوٹ کر پانی پر بہتے چلے جا رہے تھے وہ بول نہیں پا رہا تھا جس جھیل کے کنارے اس نے گھر خریدا تھا وہ کچھ ایسی ہی تھی اس کے گرد بھی پھول تھے آبی پرندے اور راج ہنس بھی اور کول کے پھول بھی اور اس جھیل کے لکڑی کی چپو والی کشتی نہیں تھی جیسا نقشہ وہ کھینچ رہی تھی ایک لمحے کے لیے سے محسوس ہوا امامہ کو شاید اس گھر کا پتہ چل گیا تھا شاید اس نے اس کے لیپ ٹاپ میں اس گھر کی تصویریں دیکھ لی تھیں اور اب وہ جان بوجھ کر اسے چھیڑنے کی کوشش کر رہی تھی لیکن اگر ایسا بھی تھا تو اس نے کب لیپ ٹاپ دیکھا تھا پچھلے کئی دنوں میں تو یہ نہیں ہو سکتا تھا کیونکہ اس کا لیپ ٹاپ اس کے پاس تھا اور اگر یہ اس سے پہلے ہوا تھا تو پھر وہ اس وقت ان حالات میں وہ خواب کیوں سنا رہی تھی وہ الجھا تھا اور بری طرح الجھا تھا اور گھر کیسا تھا وہ کریدے بغیر نہیں رہ سکا شیشے کا سلار کے رونگٹے کھڑے ہونے لگے اس کا مورٹج کیا ہوا گھر بھی شیشے ہی کا تھا لیکن مجھے اس کے اندر کچھ نظر نہیں آیا وہ شیشے کا تھا لیکن اندر کچھ نظر نہیں آ رہا تھا اور میں کشتی سے اتر کر گھر کے اندر جانا چاہتی تھی تو تب ہی میری آنکھ کھل گئی وہ بہت مایوس نظر آ رہی تھی یوں جیسے اسے بہت افسوس ہو رہا تھا سلار پلکھے جھپ کے بغیر صرف اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا لیکن وہ گھر ویسا گھر تھا جیسا میں ہمیشہ بنانا چاہتی تھی جیسا میں اپنے سکیچز میں اسکیچ کرتی تھی وہی جھیل وہی سبزہ وہ شیشے کا گھر اور ہر طرف پھول وہ جیسے ابھی تک کسی خمار میں تھی سلار بھی گنگ تھا اس نے بھی اس گھر کو مورٹج کرتے ہوئے مور سوری یار کیا پڑھ رہی ہوں کب سے اس نے بھی اس گھر کو موٹ کے کرتے ہوئے وہی ساری چیزیں ڈھونڈی تھیں جو وہ اپنے اسکیچ میں ڈیزائن کرتی رہی رہتی تھی اس کی سمجھ میں نہیں آیا وہ امامہ سے کیا کہے اگر وہ کھیلتا تو وہ بہترین کھیل رہی تھی اور اگر وہ کھیل نہیں تھا تو اس کے دماغ کی چولیں ہل گئی تھیں تم نے کبھی زندگی میں کوئی جھیل دیکھی ہے ایسی جیسی میں تمہیں بتا رہی ہوں سوال اچانک آیا تھا اور عجیب و غریب تھا میں نے وہ چونکا میں نے اس سے ذہن پر زور دیا اور پھر ایک جھماکے کے ساتھ اسے یاد آیا کہ اس نے وہ جھیل خواب میں دیکھی تھی اس رات جب وہ امامہ کو گھر لے کر آیا تھا تو تب استخاب میں خود کو کسی حسین اور خوبصورت وادی میں امامہ کے انتظار میں پایا تھا اور پھر امامہ آ گئی تھی اور پھر اس وادی کی خوبصورتی سے لطف اندوز ہوتے ہوئے وہ اسے اس وادی سے ایک جھیل اور کشتی تک لے گیا تھا اس جھیل کا نقشہ ویسا ہی تھا جیسا وہ بتا رہی تھی پھول سبزہ نیلا پانی راج ہنس کول کے پھول اور لکڑی کی چپو والی سندلیں سندلین کشتی سلار کے جسم میں کپ کپاہٹ ہونے لگی تھی وہ اگر پزل تھا تو اس کے دو ٹکڑے عجیب انداز میں جڑے تھے تم نے یہ کیوں پوچھا کہ میں نے خواب میں کبھی کوئی جھیل دیکھی ہے اس نے سرسراتی آواز میں امامہ سے کہا تمہیں یاد ہے حرم پاک کے بارے میں دیکھا جانے والا وہ خواب جس کا ایک حصہ میں نے دیکھا تھا میں نے دیکھا تھا تو ایک حصہ تم نے بھی دیکھا تھا اور ایک ہی رات وہ اسے عجیب چیزیں یاد دلانے بیٹھ گئی تھی میں نے سوچا شاید یہ بھی ویسا ہی کوئی خواب ہو شاید وہ گھر تم اندر سے دیکھ چکے ہو جو مجھے نظر نہیں آیا وہ بچوں جیسے اشتیاق کے ساتھ اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی یوں جیسے وہ کہے گا ہاں میں اس گھر کو اندر سے دیکھ چکا ہوں سلار کسی بت کی طرح اس کا چہرہ دیکھتا رہا یقیناً اس خواب کے دو ہی حصے تھے لیکن وہ امامہ سے پچھلے حصے کا گواہ تھا وہ اس وادی کو دیکھ چکا تھا جہاں وہ جھیل تھی پر اس جھیل کو اس نے دھو سے دیکھا تھا کنارے سے جسے امامہ نے پار کیا تھا اور جھیل کے پار جو گھر تھا اس تک وہ دونوں ہی نہیں پہنچے تھے اس نے گھر کی جھلک بھی نہیں دیکھی تھی امامہ نے جھلک دیکھی تھی پر اندر نہیں جھانک پائی تھی وہ خواب دونوں نے پہلے والے خواب کی طرح ایک رات میں نہیں دیکھا تھا اصل نے وہ رخصتی کی پہلی رات امامہ کو گھر لانے پر اور امامہ نے تقریباً چھ سال بعد اس طرح کیوں دیکھ رہے ہو امامہ کو اس کی نظریں بہت عجیب لگیں اس نے امامہ سے نظریں ہٹا لیں وہ اسے یہ نہیں بتا سکا کہ وہ کنچاسا آنے سے پہلے ڈاکٹر سبت علی سے مل کر واشنگٹن آنے کے بعد اس گھر کی کے کینسل کروا چکا تھا امامہ کے خوابوں کا گھر اس کے ہاتھ سے جا چکا تھا ایک لمحہ کے لیے بس ایک لمحہ کے لیے اسے عجیب پچھتاوا اور رنج ہوا اس موڈ کیک کی کینسلیشن پر ایک لمحہ کے لیے سے یہ خیال بھی آیا تھا کہ وہ اس گھر کو واپس حاصل کر کرنے کر لے فوری طور پر امریکہ بات کر کے وہ اس وقت جس پوزیشن میں تھا یہ کر سکتا تھا مگر دوسرے ہی لمحے اس نے اپنے ذہن کو جھٹکا تھا یہ صرف آئی آئیے نہیں تھی جو اس کے لیے جال بچھا رہی تھی شیطان بھی وہیں تھا اس کے کے بندوں بندوں بندوں کو کو اپنے اپنے میں بدلنے کمر بس تھا ہمین کیسا ہے وہ یکدم بات وہیں کی وہیں چھوڑ کر ہمین کے انکیوبیٹر کی طرف آیا تھا شیطان نے افسوس سے ہاتھ ملے وہ بات چھوڑ کر کیسے اٹھ کھڑا ہو گیا کھڑا ہوا تھا وہ برق کی طرح آیا تھا اور پل بھر میں غائب ہوا بس بسفسا اور وہم ڈالنا تھا وہ ڈال گیا تھا بالکل ٹھیک ہے دیکھو سو رہا ہے امامہ نے وہیں سے ٹیک لگائے کہا سلار نے انکیوبیٹر کو کھول کر پہلی بار محمد حمین کو گود میں لیا تھا ساری میڈیکل احتیاطوں کی نفی کرتے ہوئے اس تنم آنکھوں کے ساتھ اسے جھکے جھکے سینے سے لگایا اور چوما وہ کمزور بچہ باپ کے لمس پر کس مسایا اور پھر اس نے اپنی آنکھیں کھولی سیاہ موٹی گول آنکھیں جو اس نحیف و نظار وجود پر عجیب و غریب لگ رہی تھیں اس نے آنکھیں کھولتے ہی باپ کو دیکھا تھا پلکھے چپکائے بغیر وہ اسے دیکھتا رہا سالار بھی ہونٹ پر مسکراہٹ لیے اسے دیکھتا رہا پھر اس کے ماتھے پر چند بلائے تھے ناک اوپر چڑھی اور پھر حمین نے پوری قوت سے گلا پھاڑ کر رونا شروع کر دیا تھا اس کی آواز اتنی باریک اور اتنی تیز تھی کے چند لمحوں کے لیے سلار ہکا بکا رہ گیا تھا کہ اس کے ننے وجود کے اندر اس طرح کی پھاڑ کر رونے کے لیے جان کہاں سے آئی تھی جبیل اور عنایا اس کی آواز پر بھی اختیار ہڑبڑا کر اٹھے تھے ہمین جب بھی روتا تھا اسی طرح اچانک اور اسی والیوم پر روتا تھا ہیڈی یکتم اندر آ گئی تھی سالار حمین کو واپس ان کی بیٹر میں رکھنے کی جد و میں مصروف تھا لیکن وہ ایک ہفتے کا بچہ ایک بار ان کی بیٹر سے نکلنے کے بعد دوبارہ اندر نہ جانے کے لیے جس حد تک جدوجہد کر سکتا تھا کر رہا تھا اس کا اگر بس چلتا تو وہ اپنے ہاتھوں کی پشت سینے ناک اور جسم کے ہر حصے پر حصے پر لگی نالیوں اور تاروں کو کھینچ کر اتار دیتا وہ ان میں سے کسی چیز کو تو نہیں اتار سکا مگر وہ ہلکا سا ڈائپر اس کے جسم کے مسلسل جھٹکوں سے یکدم کھل گیا تھا جو صرف رسمن ہی اسے باندھا گیا تھا ڈائپر کے علاوہ حمین کے جسم پر جگہ جگہ لگائی تاروں اور نلکیوں کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا وہ یکدم ہی تارزن ٹارزن کے بچے جیسے ہولیا میں آ گیا تھا بستر سے چھلانگ لگا کر باپ کی طرف بھاگتے جبریل نے اپنے اپنے چھوٹے بھائی کے اس دلیرانہ اقدام پر بے اختیار چیخ مار کر آنکھوں پر ہاتھ رکھا تھا بابا بیبی اس نیکیڈ اس جیسے بے یقینی سے آنکھوں کی ہتھیلیوں سے ڈھانپنے کا اعلان کیا وہ آنکھیں بند نہ کر لیتا تو بے شرمی کے اگلے مظاہرے پر یقیناً پتھر کا ہو جاتا کیونکہ بیبی اسی طرح گلا پھاڑ پھاڑ کر روتے ہوئے ڈائپر سے نجات حاصل کرنے کے بعد اب اس کا پانی سے بھی فراغت حاصل کر رہا تھا جو جو ٹیوبز کے ذریعے اس کے اندر منتقل کیا جا رہا تھا ہم ہیڈی کو تھمائے ہوئے سلاڑ بے یقینی سے پیشاب سے بھیگی ہوئی اپنی شرٹ کو دیکھ رہا تھا یہ کرنا ہے اس کے پہلے دو بچے کبھی نہیں کر سکے تھے تم نے پتہ نہیں اسے کیسے پکڑا ہے کتنے سخت ہاتھ لگائے ہیں کہ وہ اس طرح رو رہا ہے ہیڈی لیڈی ڈاکٹر کو بلاؤ بلکہ اسے مجھے دو نہیں میں آتی ہوں امامہ کی حالت کو مکمل طور پر نظر انداز کے اپنے روتے ہوئے بیٹی کی طرف متوجہ اپنے بستر سے بے قراری کے عالم میں اتر رہی تھی بابا کہنا ہے اوپن جبریل اندھوں کی طرح ہاتھ پھیلائے باپ کو ڈھونڈنے لڑکھڑاتے قدموں سے آنکھیں بند کے سالار کی طرف آ رہا تھا وہ اس چھوٹے بھائی کی بے پردگی دیکھنے پر تیار نہیں تھا جو اس وقت لٹل جو اس وقت لٹل اسٹوارٹ کی طرح چلاتے ہوئے انکیوبیٹر سے باہر کودنے کو تیار تھا نایا ایک بار ہر بڑھا کر جاگنے کے بعد سلار کی طرف متوجہ ہوئے بغیر دوبارہ سو چکی تھی سلار نے جبریل کے پھیلے ہاتھوں کی طرف ہاتھ بڑھایا ہمیشہ کی طرح زمین پر پنجوں کے بل بیٹھے ہوئے وہ زندگی اور دنیا تھی جو اس کے ہاتھ سے پھسلتے پھسلتے رہ گئی تھی اس کی انگلیوں کی پوروں تک جا کر واپس پلٹی تھی یہ زندگی یہ آوازیں اس کا خاندان وہ کمرہ اس میں موجود ننے وجود اس کے وجود کی تکمیل کرتے تھے اس نے اسی طرح جبریل کو خود سے لپٹائے ہوئے بھرائی ہوئی آواز میں کہا جبریل نے آنکھیں کھول کر سب سے پہلے چور نظروں سے حفظ سے مات قدم کے طور پر انکیویٹر کو دیکھا جہاں ہیڈی اور امامہ کے وجود کے پیچھے چھپ گیا تھا why are you crying papa باپ کی کی طرف متوجہ ہوتی اس اس اس پہلی نظر میں میں ہی آنکھوں آنسو دیکھے اور کے جملے نے امامہ کو بھی پلٹ کر دیکھنے پر مجبور کر دیا تھا سلار کی پشت اب اس کی طرف تھی اور وہ جبریل کو لپٹائے چومے جا رہا تھا گھر مکمل طور پر چل گیا تھا نقصان کا اندازہ لگانا مشکل تھا مگر یہ ورلڈ بینک کی طرف سے فراہم کی جانے والی رہائش کا تھی اسی لیے اس کا نقصان پورا ہو جانے والا تھا یہ سلار سکندر کے ساتھ دوسری بار ہوا تھا پہلی بار اس نے گاؤں میں اپنے اسکول کی عمارت کو یوں خاص خاکستر ہوتے دیکھا تھا اس گھر کے ملبے کو دیکھتے ہوئے اس طرح جو سوچا تھا وہ اسکول کی راکھ دیکھ کر نہیں سوچا تھا تب اس نے امامہ کی فیملی کو ہر نقصان کا ذمہ دار ٹھہرایا تھا اور کہیں بھی اس نے یہ نہیں سمجھا تو سمجھایا سوچا تھا کہ اس کے اپنے کسی عمل کی سزا تھی کوئی تنبیہ تھی جو اسے کی جا رہی تھی وہ سود سے کمائے جانے والے پیسے سے فلاں عامہ کا کام کرنے کی کوشش کر رہا تھا اور یہ کیسے ممکن تھا کہ اللہ سے قبول کرتا آج ایک بار پھر وہ ایسے ہی ایک ملبے کے سامنے کھڑا ہوا یہ سمجھ پا رہا تھا کہ وہ اس کا رسک تھا جس سے صرف شر نکل رہا تھا خیر نہیں گھر کو لگنے والی آگ میں وہ چھوٹی موٹی ساری جولری سیونگ سرٹیفکیٹس اس کے بچوں کی انشورنس کے پیپرز راکھ ہو گئے تھے یا لوٹ لیے گئے تھے امامہ کو شادی میں سلار کی فیملی کی طرف سے ملنے والے زیور پاکستان میں ہی ایک لاکر میں تھا یہاں امامہ کے پاس صرف وہ چھوٹی موٹی ڈائمنڈ کی جولری تھی جو وقتاً فوقتاً افریقہ یا امریکہ میں خریدی خریدتی رہی تھی لیکن اس چھوٹی موٹی جولری کی قیمت بھی چالیس لاکھ سے کم نہیں تھی اس گھر میں اور بھی بہت کچھ چلا گیا تھا جس کا امامہ کو صدمہ تھا لیکن سالار کو نہیں تھا اس کے لیے کافی تھا کہ اس کا خاندان سلامت تھا ورلڈ بینک نے اپنے تمام ملازمین کے نقصانات کو پورا کرنے کا سلسلہ شروع کر دیا تھا اور یہ کام ہنگامی بنیادوں پر ہوا تھا تمام ملازمین کو اپنے کلیمز داخل کرنے کے لیے کہا گیا تھا لیکن سلار سکندر نے کوئی کلیم داخل نہیں کیا تھا اس سے اب اس پیسے سے خوف آ رہا تھا جو جب بھی اس کے پاس آتا اس کی حلال کمائی کو بھی اپنے ساتھ خس و قسوخا کر دیتا وہ امبیسی سے ایک فائیو سٹار ہوٹل میں منتقل ہو گئے تھے ہمین امریکن امبیسی کے ہی ہسپتال میں رہا تھا میں چاہتا ہوں جب ڈاکٹر ہمین کو ڈاکٹرز ہمین کو سفر کے قابل قرار دیتے تو تم بچوں کو لے کر پاکستان چلی جاؤ سلار نے ایک رات امامہ سے کہا کیوں وہ ناخوش ہوئی تھی کیونکہ جو کچھ کانگو میں ہو چکا ہے میں اب تم لوگوں کے لیے کوئی رسک نہیں لے سکتا امامہ کچھ دیر پہلے اس کے لیے کافی بنا کر لائی تھی کئی دنوں بعد انہیں رات کے اس پہر آپس میں بات کرنے کا موقع ملا تھا ہمین اسپتال سے ڈسچارج ہونے والا تھا اور سلاڈ جیسے ان کو واپس بھیجنے کے لیے گھڑیاں گن رہا تھا کانگو اتنا غیر محفوظ ہے تو تم یہاں کیوں رہنا چاہتے ہو تم بھی واپس چلو امامہ نے جواباً کہا وہ گہرا سانس لے کر رہ گیا میں فی الحال نہیں جا سکتا اس نے گھونٹ لیا فی الحال امامہ نے جواباً پوچھا اگلے پانچ سال ہرگز نہیں امامہ نے کافی کا کپ اسی طرح رکھ دیا مزید کسی سوال جواب کے بغیر اس سے جیسے فیصلہ سنا دیا تھا تمہاری ضد مجھے کمزور کرے گی تم اور بچے یہاں رہیں گے تو میں بہت پریشان رہوں گا اپنے کام پر دھیان نہیں دے پاؤں گا تم لوگ محفوظ امامہ نے اس کی بات کاٹ دی تمہیں لگتا ہے تم یہاں کانگو میں بیٹھے رہو گے تو میں اور بچے پاکستان میں عیش کریں گے تم اپنے سکون کے لیے مجھے بے سکون کرنا چاہتے ہو میں نہیں جاؤں گی سرار مجھے وہیں رہنا ہے جہاں تم رہو گے وہ اس کی شکل دیکھ کر رہ گیا تھا وہ اس کے ہر لہجے سے واقف تھا اور جانتا تھا وہ اس ضد سے نہیں ہٹے گی ڈاکٹر سبت علی نے کہا تھا اسے امامہ سے جو تکلیف ملی تھی وہ اس کے اپنے اعمال کا نتیجہ تھا لیکن وہ ان سے یہ پوچھنا چاہتا تھا کہ اسے اس کے ساتھ میں جو سکون ملا تھا وہ کس نیکی کا صلہ تھا ورلڈ بینک اور امریکی حکومت نے اگر واشنگٹن میں سلار سکندر کے ساتھ مذاکرات میں اسی فری ہینڈ کی ضمانت دی تھی تو انہوں نے یہ وعدہ پورا کیا تھا انہوں نے سلار سکندر کو افریقہ کے سیاہ سفید کا مالک بنا کر وہاں بھیجا تھا وہ ورلڈ بینک کے مختلف خطوں کے لیے مخصوص وائس پریزیڈنٹ میں سے پہلا اور واحد وائس پریزیڈنٹ تھا جس کے پاس کام کرنے کی اتنی زیادہ اختیارات تھے اور جسے ورلڈ بینک کا بورڈ آف گورنرز نہیں امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ بھی وقت طور پر دب رہا تھا سالار سکندر ان کا وہ پیادہ تھا جو بیٹھے بٹھائے پیادے سے بادشاہ بن گیا تھا اور اس چیس بورڈ پر موجود تمام اہم مہروں کو یکدم اس کو بادشاہ کی حیثیت دینی پڑ رہی تھی واشنگٹن میں ورلڈ بینک کی نائب صدارت قبول کرنے کی اگلے دن اس نے کنشاسا جانے سے پہلے پہلی بار واشنگٹن میں اہم ترین نیوز چینلز کے نمائندوں کے ساتھ پریس کانفرنس کی وہ پیٹرس ایباکا کی موت کے بعد اس کی پہلی رسمی بات چیت تھی جس میں اس نے کانگو میں ورلڈ بینک کے اس پروجیکٹ کے حوالے سے ماضی میں ہونے والی زیادتیوں کا ازالہ کرنے کی یقین دہانی کراتے ہوئے ورلڈ بینک پر کی جانے والی تنقید کو کھلے دل سے تسلیم کیا تھا اس نے بینک کا دفاع نہیں کیا تھا سلار سکندر کی پریس کانفرنس ورلڈ بینک کی انتظامیہ کے لیے کھسیاہٹ کا باعث ہونے کے باوجود صرف اس لیے حوصلہ افزا تھی کیونکہ اس میں سلار سکندر نے افریقہ کے بہترین معاشی اور معاشرتی حالات نے ورلڈ بینک سے ہونے والی غلطیوں کے باوجود اس کی وہاں ضرورت اور کردار کی اہمیت پر زور دیا تھا خاص طور پر دنیا کے بدلتے ہوئے حالات میں اس کی اس پہلی پریس کانفرنس کی اہم باتیں افریقہ کے بڑے بڑے اخبارات نے اگلے دن ہیڈ لائنس کے طور پر لگائی تھی کانگو کے عوام کے لیے سلار سکندر کا چہرہ استحصالی سا مراج کا چہرہ تھا اس کے لیے وہ پیٹرو اباکا کے ایک قریبی اور قابل اعتماد ساتھی کا چہرہ تھا وہ کانگو میں آنے کے بعد پیٹرس اباقا کی میت واپس آنے سے پہلے کانگو کے تولو ایوس میں ہر اس قبائلی لیڈر سے ملا تھا جو پیٹرس اباکہ کا ساتھی تھا اور جو قبائلوں میں تھوڑا بہت اثر و رسوخ رکھتا تھا پیٹرس اباکہ کے خاندان نے اس کی موت کے بعد کسی بغیر ملکی یا حکومت کے نمائندوں سے ملنے سے انکار کر دیا تھا لیکن سالار سکندر کی ملاقات کی درخواست کو انہوں نے رد نہیں کیا تھا سالار سکندر نے ورلڈ بینک انتظامیہ کے ذریعے امریکی حکومت کو یہ بات پاور تھی کہ کی کی لاش باعزت واپسی کانگو اور افریقی عوام کے دلوں میں میں اس غصے کو ختم کرنے معاون ثابت ہوگی جو اس کے مردہ جسم کو امریکہ زبردستی وہیں رکھ کر بڑھا رہا تھا امریکی حکومت اس کے کانگو واپسی کے دو ہفتے بعد ابیکا کی میت واپس بھیجنے پر تیار ہو گئی تھی کانگو کی حکومت نے غیر ملکی حکومتوں کے ان نمائندوں سے جو تدفین میں شریک ہونا چاہتے تھے معذرت کر لی تھی اور ابراکہ کی تجویز میں شریک ہونے والے لاکھوں افراد کے متوقع ہجوم میں نہ تو انہیں تحفظ فراہم کر سکتے تھے نہ ان کی حفاظت کی ضمانت ورلڈ بینک کی انتظامیہ اور اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے سلار سکندر کو بھی اباکہ کے آخری رسومات میں شریک ہونے سے روکا تھا جس کے لیے اسے ابراکہ کی فیملی نے مدعو کیا تھا اور سلار نے اس دعوت نامے کو قبول کر لیا تھا امامہ بھی اس کے فیصلے سے ناخوش اور خوفزدہ تھی اور اس نے سمجھانے اور روکنے کی ہر ممکن کوشش کی تھی اس وقت تک یہ کوشش کرتی رہی تھی جب تک اباکہ کی کن کنشاسا پہنچ گئی تھی اور اسی شام اس کی تدفین کے انتظامات ہو رہے تھے سلار سکندر اس کی اس منت سماجت کے دوران ایئرپورٹ جانے سے پہلے دو نفل پڑھنے کے لیے کھڑا ہو گیا تھا اور وہ بے بسی سے بچوں کے لیے بیٹھ گئی تھی اگر مجھے کچھ ہو گیا تو تم بچوں کے لے کر فوری طور پر پاکستان چلی جانا اس انتظار میں مت بیٹھی رہنا کہ میری ڈیڈ باڈی مل جائے اس نے نفل پڑھنے کے بعد پہلا جملہ اسے یہی کہا تھا وہ اس وقت اپنے بیڈ روم میں تھا بچے سویٹ کے دوسرے کمرے میں تھے اور امامہ ان کے پاس سے اٹھ کر اسے سمجھانے آئی تھی اور اس کی نماز ختم ہونے کے انتظار میں بیٹھی تھی کہ اس نے جائے نماز طے کرتے ہوئے بڑے اطمینان کے ساتھ یہ کہا تھا امامہ کے دل پر چوٹ پڑی تم بہت بے رحم ہو اس نے اپنی آنکھیں رگڑتے ہوئے سالار سے کہا تم سے کم سالار نے ہنستے ہوئے اسے اپنے ساتھ لگا لیا پھر وہ دوسرے کمرے میں اپنے بچوں سے ملنے آیا تھا جبریل باپ کے ساتھ ہی دروازے تک چلا آیا دروازے سے نکلتے ہوئے اس نے ماما کو خدا حافظ کہا تو اس نے اس کا بازو پکڑ لیا تم واپس آ جاؤ گے نا وہ زبردستی آنکھوں سے مت بھرے انداز سے اس سے کہہ رہی تھی کیوں جیسے وہ اس کی بات نہیں ٹالے گا یا شاید رک ہی جائے اس نے ماما سے نظریں ملائے بغیر اپنے بازو سے اس کا ہاتھ اٹھا کر نرمی سے اسے چوما اور کہا انشاءاللہ پھر چھپ کر اپنی ٹانگ سے چپکے جبریل کو اٹھاتے ہوئے اس کا منہ چما اور کہا اپنی ممی اور بہن بھائی کا خیال رکھنا آئی ٹو بابا جبریل نے اسے یقین دلایا سلار نے ایک بار پھر اس کا منہ اور اسے کہا I am proud of you Salar نے اسے گود سے اتار دیا اور سب کو خدا حافظ کہا دروازے میں برستی آنکھوں کے ساتھ کھڑی اماموں کو دیکھے بغیر لاکھ لوگوں کے ہجوم کے ساتھ سلار سکندر نے ایئرپورٹ پر کی میت کو وصول کیا تھا ان ان لوگوں لوگوں لاکھوں کے کے میں سکندر علاوہ ایک بھی سفید نہیں تھا یہاں تک کہ اس اس کانگو میں ایونٹ کو کور کرنے والے نیوز چینلز کا سارا عملہ بھی مقامی تھا کوئی ہتھیاروں سے مسلح اس قبائلی ہجوم میں جانے کا رسک نہیں لینا چاہتا تھا جن کو جان لینے اور جان دینے کے علاوہ اور کچھ نہیں آتا تھا جو ویشی اور اجٹ تھے اور اپنی بقا کے لیے ہر اس چیز کو خش و خاک خس و خاشاک بنا دینے پر تیار تھے جو ان کے راستے میں دیوار بنتی اور لاکھوں سے افام لوگوں کے ہجوم میں ایک صاف رنگت والا سفید پام تھا جو نسلی طور پر سفید پام نہ ہونے کے باوجود اپنی صاف رنگت اور ان لوگوں کی سیاہ ترین رنگت کے مقابلے میں سفید پام لگ رہا تھا وہ وہاں نہتا تھا کانگو کی حکومت نے کچھ سیکیورٹی دی تھی مگر اس سیکیورٹی کو ان قبائلوں نے رد کر دیا تھا جو اس سارے ایونٹ کے انتظامات سنبھالے ہوئے تھے اور سلار سکندر تن تنہا اسی دلیری سے اپنے ساتھ ایک بھی کارڈ لیے بغیر اندر چلا گیا تھا دنیا میں کروڑوں ٹی وی سکرینز پر لائیو نشر ہونے والا وہ ایونٹ لاکھوں کے سجوم میں صرف ایک شخص کو فوکس کیے ہوئے تھا اور بار بار تیکھے نقوش والا وہ دراز قامت شخص اباکا کی آخری رسومات کے موقع پر اسٹیج پر اس کے خاندان کے ساتھ اس اجماع کے سامنے بیٹھا تھا جس میں سے کوئی بھی اس پر گولی چلاتا تو یہ بھی پہچانا نہیں جا سکتا تھا کہ وہ کہا تھا اور کون تھا اور اگر وہ مجمع اس پر چڑھ دوڑتا تو اللہ کے سوا کوئی نہیں تھا جو اس مجمع کے ہاتھوں اس کی بوٹیوں کے بھی ٹکڑے ہونے سے روک سکتا تھا اور یہ احساس سلار سکندر کو اسٹیج پر لاکھوں لوگوں کے سامنے بیٹھ بیٹھنے پر ہو رہا تھا جو اباکہ کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے کی جانے والی قبائلی سرداروں کی جوشیلی تقریروں میں اس مراج کی تباہی کے لیے نعرے بلند کر رہے تھے جن کا ساتھی بن کر وہ وہاں بیٹھا انہیں دیکھ رہا تھا اس کے دل پر لاکھوں لوگوں کی ہیبت تاری ہو رہی تھی اور اس کی زبان پر قرآن آیات کا ود تھا احساس ہونے کے باوجود کہ اللہ اس سے خفا تھا وہ اللہ ہی کو پکار رہا تھا امریکہ میں C I A headquarters اور ورلڈ بینک کے ہیڈ کوارٹرز میں اسکرین پر نظر آنے والا وہ شخص ان سب کو اپنی ہیبت میں لے رہا تھا جن کا ڈنکا پوری دنیا میں بچتا تھا دلیری ہو تو ایسی ہو جرت ہو تو یہ وہ گنگ تھے دم دمپخوت تھے اور مرعوب وہ شخص اب پیٹرس سے باقا کو خراج تسلیم پیش کرنے کے لیے اپنی نشست سے اپنا نام پکارے جانے پر اٹھ رہا تھا لاکھوں کا مجمع اس کے لیے جواباً تالیاں بجا کر کرا تحسین دے رہا تھا فٹ سے نکلتا ہوا اور سنجیدہ چہرہ سیاہ سیاہ ٹو پیس سوٹ میں اور وہ وجاہت اور وقار کی ایک خوبصورت مثال تھا جو اس وقت پوری دنیا کے کیمروں کا مرکز بنا ہوا تھا اسٹیج کے بالکل اوپر کافی بلندی پر ایک بلیک ہاک ہیلی کاپٹر میں سی آئی اے کے کچھ کمانڈوز اس مجمع کو ٹی وی سکوپ سے مانیٹر کر رہے تھے چند اور بلیک باکس آس پاس کی عمارتوں کو وہ سلار سکندر کی حفاظت اور زندگی کے لیے اس وقت اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتے تھے سلار سکندر روسٹرم کے پیچھے پہنچ گیا تھا مجمع کو سام سون گیا تھا وہ اب بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے بعد قرآنی آیات کی تلاوت کر رہا تھا سلار سکندر نے زندگی میں بہت ساری تقریروں کی تھیں لیکن ان میں سے کوئی تقریر بھی لاکھوں کے ایک ایسے مجمع کے سامنے نہیں تھی جن سے وہ انسانی ہمدردی کے علاوہ کوئی تعلق نہیں رکھتا تھا وہ مقامی زبان لنگالا لنگالا میں ان سے بات کر رہا تھا اور جو کچھ وہ کہہ رہا تھا وہ سر ترجمہ ہو کر ٹی وی کی اسکرین ترجمہ ہو کر ٹی وی کی اسکرین پر نظر آ رہا تھا پوری دنیا میں کی جانے والی ٹی وی کوریج میں اور لنگالا میں کی جانے والی وہاں کے مقامی لیڈرز کی ہر تقریر کو انگلش اور دوسری بین الاقوامی میں ترجمہ کر کے پیش کیا جا رہا تھا نہ امامہ کو اندازہ تھا اور نہ ہی سلار سکندر کو کہ وہ آج افریقہ کے اس سیافہ مجمع کے سامنے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری خطبہ کو دہرائے گا وہ الفاظ جن کی باز کر وہ ہمیشہ چپتا رہا تھا اور اس کے لاشعور سے تصور کا سفر طے کر کے زبان پر آ کر نہیں رکے تھے وہ لاکھوں کے اس مجمع کے سامنے ادا ہو کر کروڑوں لوگوں تک پہنچے تھے اس نے بسم اللہ سے اپنی تقریر کا آغاز کیا تھا ہمیشہ کی طرح اس نے مجمع کو قرآن آیات سنائی تھی کہ عزت اور ذلت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے اور اس کے بعد اسے سر اٹھا کر مجمع کو دیکھا تھا اور پھر جیسے اس کا ذہن خالی ہو گیا تھا ایک لمحہ کے لیے بھول گیا تھا کہ اسے وہاں کیا کہنا تھا سر جھکا کر دوبارہ روشن پر رکھے اس کاغذ پر نظر دوڑائی تھی جس پر اس نے اس تقریر کے نکات لکھے تھے وہ ساری عمر صرف نکات نوٹ کر کے ہی تقریریں کرتا رہا تھا اپنی یاداشت اور اپنے علم پر ایسا ہی اندھا یقین رکھتا تھا اور اب وہ بالکل خالی ذہن کے ساتھ ہونکوں کی طرح اس مجمع کو دیکھ رہا تھا جو اس کے اگلے الفاظ کے منتظر تھے اس کے پچھلے الفاظ اس کے سر سے گزر گزرے تھے ان کے سر سے گزرے تھے افریقہ کے وہ قبائل جو اس وقت وہاں اکٹھے تھے وہ آج بھی اللہ کی عبادت نہیں کرتے تھے نہ ہی اللہ کے وجود کو پہچانتے اور مانتے تھے وہ بہت سی دوسری چیزوں کو اعلیٰ برتر مانتے تھے اس کے لیے وہ رب جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے وہ بھی اتنا ہی ناشنا تھا جتنا وہ رب جو عزت اور ذلت عطا کرنے پر قادر تھا سلال کو اب ایسا اور کیا کہنا تھا جو سمجھ میں نہیں آتا اور بہت آسانی سے آتا اور یہی وہ لمحہ تھا جب اسے آخری خطبہ یاد آیا میں ایک ایسی آرگنائزیشن کا حصہ ہوں جس نے ماضی میں اس خطبے اور آپ لوگوں کے ساتھ بہت زیادتیاں کی ہیں آپ لوگوں کو کمتر سمجھا گیا آپ لوگوں کے حقوق چھینے گئے آپ لوگوں کے وسائل اور اثاثوں پر ناجائز قبضہ کیا گیا میں اس سب کے لیے آپ سے معذرت خواہ ہوں کیونکہ میں ایک ایسے مذہب کو ماننے والا ہوں جس کی پیغمبر امانتوں میں خیانت سے منع کرتے تھے وہ اپنے بھائی کے لیے بھی وہی پسند کرنے کی تلقین کرتے تھے جو اپنے لیے جنہوں نے بتایا کہ کسی گورے کو کالے پر اور کالے کو کسی گورے پر برتری حاصل نہیں ہے وہ انسانی مساوات کی بات کرتے تھے ذات پات رنگ و نسل چھوت چھات کو نہیں مانتے تھے سے اندر حافظ تھا مبلغ نہیں تھا مقرر تھا مفسر نہیں تھا زندگی میں اس نے کبھی اپنے پروفیشن میں مذہب کو لانے کی کوشش نہیں کی تھی وہ آج بھی اس نیت سے وہاں نہیں آیا تھا پر اس وقت جو بھی اس کی زبان سے نکل رہا تھا وہ دل کی آواز تھی اور دلوں تک چار رہی تھی افریقہ میں غیر انسانی حالات میں رہنے والا سیاہ فام مجمع اس کی باتیں سن رہا تھا اور اب پہلی بار ساکت و سامت خاموشی کے ساتھ سن رہا تھا اور اس خاموشی کو ایک بے اختیار دات و تحسین نے توڑا تھا یہ ساک یہ داد سلار سکندر کے جملے پر نہیں ملی تھی یہ داد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخر الزماں کے آخری خطبے کے ایک بنیادی فلسفے کو ملی تھی وہ اللہ کا پیغام تھا جو آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے چودہ سو سال پہلے آیا تھا اور آج چودہ سو سال بعد بھی وہ پیغام دلوں کو تسخیر بھی کر رہا تھا اس پر مرہم بھی رکھ رہا تھا اس لیے کہ وہ پیغام انسانیت کے لیے تھا قیامت تک کے لیے تھا ہیڈ کوارٹرز میں بیٹھے لوگ اب بھی کم تھے لاکھوں کا وہ مجمع اس آدمی کو اپنے روپ میں نہیں لے رہا پایا تھا لیکن اس آدمی کی زبان سے ادا ہونے والے الفاظ اس لاکھوں کے مجمع کو جیسے اس کی مٹھی میں لے آئے تھے صلاح سکندر نے وہ اس میں اعظم پڑھے پڑھتے ہوئے افریقہ کی نفس پر ہاتھ رکھا تھا اور چودہ سو سال پہلے بھیج دیا گیا تھا امامہ بھی تمبہ بخود تھی وہ شخص اس جگہ کھڑا کیا دہرا رہا تھا اور اگر اسے اس آخری خطبہ کا یہ حصہ یاد تھا تو یہ کیسے ممکن تھا باقی حصہ یاد نہ ہوتا اور یاد تھا تو اس لیے کہ وہ کہیں گڑ گیا تھا یہ لوگ بابا کے تالیاں کیوں بجا رہے ہیں وہ جبریل کے سوال پر جیسے چونک پڑی تھی اور اس کے پاس بیٹھا وہ ٹی وی دیکھ رہا تھا امام اشرف اس کا چہرہ دیکھ کر رہ گئی تعلیم کی گونج اب تھم گئی تھی اتنی دیر تک کہ سلار سکندر کو یاد آ گیا تھا کہ اسے آج وہاں کیا کہنا تھا لیکن اب اسے بھولے ہوئے الفاظ یاد آنے پر اسے خوشی نہیں ہوئی تھی اسے خوشی نہیں ہوئی تھی تاثیر اس میں تھی جو بھول کر یاد آیا تھا میں افریقہ میں اپنے مذہب کے انہی اصولوں اور اسی سوچ کے ساتھ کام کرنے آیا ہوں اور کام کروں گا اور میں آپ لوگوں سے وعدہ کرتا ہوں کہ اگر مجھے احساس ہوا کہ میں ان اصولوں پر آپ لوگوں کی فلاح کے لیے کام نہیں کر سکتا تو میں یہاں سے چلا جاؤں گا لیکن میں ان طاقت طاقتوں کے ہاتھ مضبوط نہیں کروں گا جن کے خلاف پیٹر سباکا نے جنگ کی اور جن سے لڑتے ہوئے اس جان دی سلار سکندر کہہ رہا تھا لیکن اباکہ نے اپنی جان اس لیے قربان نہیں کی کہ وہ اپنے لوگوں کو بدترین حالات میں جیتا دیکھے اپنے لوگوں کے لیے خواب دیکھتا تھا ایک اچھی زندگی کے خواب سلار سکندر اب انہیں اباکہ کے آخری ای میل سنا رہا تھا مجمع سلار سکندر کے ہر جملے پر دھاڑے مار مار کر رو رہا تھا وہ اباقہ کی آخری ای میل نہیں جیسے آخری وصیت تھی جو صرف سلار سکندر کے پاس تھی وہ اباکہ کا جو خواب قوموں کے لیے دیکھتا تھا وہ بھول بھوک جنگ اور بیماری کا خواب نہیں تھا وہ امن اور انسانیت پر یقین رکھتا تھا اور زندگی کے آخری لمحے تک وہ امن ہی کی بات کرتا رہا تھا اور یہ امن وہ اپنے لیے نہیں آپ لوگوں کے لیے چاہتا تھا اپنے لوگوں کے لیے اباقہ کو اس سے بڑا خراج تحسین آپ تب تک پیش نہیں کر سکیں گے جب تک اس قوم کو ایک جدید ترقی یافتہ اور ملک نہ بنا دے اور کانگو کو یہ کر سکتا ہے پگمس یہ کر سکتے اور میں اور میرا ادارہ پیٹرس اباقہ کا یہ خوب خواب پورا کرنے میں آپ لوگوں کے ساتھ کھڑا ہے ہم جانے والے کل کو نہیں بدل سکتے آنے والا کل ہمارے ہاتھ میں ہے میری خواہش ہے کہ اکیسویں صدی کا کانگو ایباکا جیسے اور بہت سے لیڈرز پیدا کرے جو ترقی امن اور کانگو کے بہتر مستقبل کا تصور لے کر آگے چلے وہ ترقی یافتہ قوموں کی صف میں شامل ہو جائیں یہ میرا پیغام نہیں ہے باقا کا پیغام ہے جو کسی مذہب پر کاربند نہیں تھا لیکن اللہ کے وجود کو مانتا تھا اور یہ زمین اللہ کی ہے اللہ کے بندوں کے لیے ہے کسی غاصب کے لیے نہیں ہے سامراج کے لیے نہیں ہے آپ کے لیے ہے کانگو کے لوگوں کے لیے ہے لاکھوں کا وہ مجمع جو چند لمحے پہلے تک ایک ناقابل تسخیر پہاڑ پہاڑ لگ رہا تھا اب تسخیر ہو چکا تھا وہ سلاح سکندر کے الفاظ پر رو رہا تھا اس کے الفاظ پر تالیاں بجا رہا تھا اس کے الفاظ پر نعرے لگا رہا تھا سلاح سکندر اپنی تقریریں ختم کر کے روسٹرم سے ہٹ چکا تھا اس کے روسٹرم سے واپس اپنی نشست کی طرف جاتے ہوئے لاکھوں کا وہ مجمع سلاح سکندر کا نام پکار رہا تھا افریقہ سلاح سکندر کا نام پکار رہا تھا وہ روسٹرم پر آیا بھی آوازیں گونج میں تھا آیا بھی آوازوں کی گونج میں تھا اور وہاں سے واپس بھی آوازوں کی میں ہی ہوا تھا لیکن اب تبدیل ہو چکا تھا تھا وہ دس منٹ کی تقریر کے لیے گیا اور آدھے گھنٹے کے بعد وہاں سے ہٹ سکتا تھا اور وہ اس کی زندگی کا طویل ترین آدھا گھنٹہ تھا صرف ایک ہی کی نہیں اس کی اسی کی نہیں امامہ کی زندگی کا بھی آنسو صرف اس مجمع کی آنکھوں میں ہی روا نہیں ہوئے تھے امامہ کی آنکھوں سے بھی برسنے لگے تھے مجمہ سلار سکندر کو اپنا نجات و ہندہ کے طور پر دیکھتے ہوئے رو رہا تھا اور امامہ حاشم اس نجات دہندہ کی جان ایک بار پھر بچ جانے پر آپ کیوں رو رہی ہیں ماما جبریل نے کچھ پریشان ہو کر ماں کو دیکھا تھا جو پچھلے کئی گھنٹوں سے کچھ بھی بولے بغیر گمسم ٹی وی کے سامنے بیٹھی تھی اس کس کسی سوال کا جواب دیے بغیر اور اب ایک دم رونے لگی تھی ماما نے کچھ بھی کہے بغیر اسے لپٹا لیا انسان روتا کیوں ہے یہ آسان سوال کبھی کبھار الج کا سوال بن جاتا ہے وہ دس منٹ سلار کو جیسے شرمساری کے سمندر میں ایک بار پھر غرق کر گئے تھے وہ آج جس آخری خطبے کے الفاظ یاد آ جانے اور دہرا دینے پر اتنی عزت جانے میں کام کامیاب ہوا تھا وہ آخری خطبہ اس کے اپنے ضابطہ حیات کی عکاسی کیوں نہیں کر پایا تھا اس پر عمل اس کی زندگی کی ترجیحات میں کیوں شامل نہیں تھا یاد دہانی تھی جو اسے بار بار کرائی تمہیں پتہ ہے تمہارے اندر خودکشی کرنے کی خواہش بھی اسی طرح موجود ہے جس طرح سترہ سال پہلے تھی سرار سکندر نے ٹاپ پر آخری ای میل کا جواب دیتے ہوئے ایک گہرا سانس لیتے ہوئے امامہ کی آخری پھٹکار سنی بچے سو چکے تھے اور وہ ہوٹل کی وارڈروب کھولے پتہ نہیں کتنی بار اپنے اور اس کے کپڑوں کو طے کر کر کے رکھ رہی تھی کبھی وارڈروب کے ایک خانے میں پھر دوسرے خانے میں پھر پھر سے پہلے خانے میں اور سلار یہ سب نوٹس کرنے کے باوجود لیپ ٹاپ پر ای میل چیک کرنے اور اپنے اگلے دن کے شیڈول کو حتمی شکل دینے میں مصروف رہا تھا اور اب جب وہ اپنا کام نپٹا چکا تھا تو وہ امامہ کی طرف متوجہ ہوا تھا وہ پریشان تھی اسے اندازہ تھا جو کچھ آج ہوا تھا اس کے بعد وہ اس کے ذہنی تناؤ کا اندازہ لگا سکتی تھی تم ٹھیک کہتی ہو سرار نے لیپ ٹاپ بند کر کے اپنے بیڈ کی طرف جاتے ہوئے کہا وہ دو گھنٹے پہلے ہوٹل واپس آیا تھا اور دو گھنٹے سے اپنا کام لیے بیٹھا تھا اور اب جب کام ختم ہو گیا تھا تو وہ امامہ کی طرف متوجہ ہوا تھا جو اس کی خاموشی اور بے اعتنائی کے مظاہرے پر اب تقریباً وہ ہنسی ہو چکی تھی میں پتہ ہے مجھے تمہاری کیوں ضرورت ہے اور میں کیوں فکر مند رہتی ہوں تمہارے بارے میں وہ اس کے اطراف پر برہم ہوتی اور حد خفکی سے ہاتھ میں پکڑی اس کی شرٹ تیسری بار طے کر کے رکھنے کے بجائے اسی طرح واٹر کے خانے میں ٹھونس کر اسے بند کرتے ہوئے سلار کے بیڈ کی سائڈ کی طرف آئی تھی کیونکہ بچے پریشان ہو جاتے ہیں تم کوئی سپر مین نہیں ہو کہ وہ تمہارے کمالات دیکھ کر تالیاں بجائیں گے لطف اندوز ہوں گے تمہیں کچھ ہوگا تو وہ بات کرتے کرتے پھر روحان سی گئی بات مکمل نہیں کر سکی وہ گہری خاموشی کے ساتھ اس کی بات سنتا رہا سر چھکا کر پھر اس کے خاموش ہو جانے پر اس نے سر اٹھا کر امامہ کو دیکھا وہ اس کے بالمقابل کھڑی تھی اور وہ بستر پر بیٹھا ہوا تھا کمرے میں لگی ہوئی لائٹس کی زرد روشنی میں اس کی سرخ آنکھیں اور سرخ ناک کے اس کے روتے رہنے کو جیسے اور نمایاں کر رہی تھی وہ انہی آنکھوں سے نظریں چرانے کی کوشش کر رہا تھا وہ یہ وہ چہرہ اور آنکھیں تھی جو اسے کھوجنے کی صلاحیت رکھتی تھی بے بس کرنے کی اضافی خصوصیت کے ساتھ تم ٹھیک کہتی ہو جواب پہلے سے مدھم آواز میں آیا تھا اور وہی آیا تھا وہ اور بھرم ہوئی میں مذاق نہیں کر رہی اسے لگا تھا جیسے وہ اسے ہمیشہ کی طرح زج کر رہا تھا اگر تم نے ایک بار پھر یہ جملہ دہرایا تو میں اس کمرے سے چلی جاؤں گی تمہیں میری ہر بات احمقانہ لگ رہی ہے یو آر رائٹ وہ اس بار ہو چھوکر جھلاتے ہوئے ہنس پڑی تھی پھر اس کے پاس بستر پر بیٹھ گئی آخری خطبہ سنا رہے تھے آج تو سارا سناتے ادھوری بات کیوں کی وہ اب اس پر تنس کر رہی تھی ہمت نہیں پڑی اس لیے تو کہہ رہا ہوں تم جو بھی کہتی رہی ہو ٹھیک کہتی رہی ہو پہلے بھی آج بھی وہ زندگی میں پہلی بار اس کے سامنے ایسا اعتراض کر رہا تھا امامہ اس کا منہ دیکھ کر رہ گئی اس سے پہلے بھی نہیں تھا پر جو گلا تھا وہ بھی یکدم غائب ہوا تھا پیٹرے سے کا اپنی زندگی کے آخری لمحے تک امن کے لیے لڑا نیو یارک کی ایک سڑک پر اپنی جان بچانے کے لیے لڑتا رہا انہی طاقتوں کے ہر کاروں کے ساتھ جن کے ساتھ تم کھڑے ہو اور جن کے ساتھ تم مل کر افریقہ کی تقدیر بدلنا چاہتے ہو سکندر کو وہ آئینہ دکھایا جو اسے صرف امامہ ہاشم دکھا سکتی تھی تم سمجھتے ہو تو میں یہ سب کرنے دیں گے تم سمجھتی ہو میں یہ سب کرنا چاہتا ہوں اس سے جواباً اس سے پوچھا اسی انداز میں وہ بول نہیں سکی سوال عجیب تھا دونوں ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے دیکھتے رہے پھر اماما نے پوچھا پھر تم کیا کرنا چاہتے ہو میں اپنے لیے ایک بار عزت چاہتا ہوں اپنے لیے تمہارے لیے اپنے بچوں کے لیے جس جنجال میں میں اپنے آپ کو اور تم لوگوں کو پھنسا چکا ہوں اس سے نکلنا چاہتا ہوں لیکن میں ایک کنویں سے نکلنے کی کوشش میں کسی دوسرے کنویں میں کودنا نہیں چاہتا جو اس سے زیادہ گہرا اور تاریخ ہو وہ اس کا چہرہ حیرانی سے دیکھتی رہی جس ایشو پر وہ بحث کرنا چاہتی تھی وہ اس پر پہلے ہی گھنٹے ایک ٹیک چکا تھا وہ اس پر پہلے ہی گھٹنے دیکھ چکا تھا لیکن جو کچھ وہ کہہ رہا تھا وہ امامہ کی سمجھ میں نہیں آیا تھا اور وہ سمجھنا چاہتی تھی تم کیا کرنا چاہتے ہو سالار وہ ایک بار پھر پوچھے بغیر نہیں رہ سکی میں پہلا اسلامی مالیاتی نظام بنانا چاہتا ہوں جو سود سے پاک ہو لیکن جو پوری دنیا کے لیے ہو باضابطہ قابل عمل اور جو اس کی جگہ لینے کی صلاحیت رکھتا ہو جواب اتنا غیر متوقع تھا کہ وہ حیران سے سلار سکندر کا چہرہ دیکھ کر رہے گی بول ہی نہیں سکی وہ ہمیشہ عجیب باتیں کرتا تھا وہ اب اس کی عادی ہو چکی تھی لیکن جو وہ اب کہہ رہا تھا وہ عجیب ترین تھا وہ اس کی بہت ساری باتوں پر خود ہوتی تھی ہکا بکا بھی لیکن آج اپنی خاموشی کو وہ کس کیفیت کا نام دیتی امامہ کی سمجھ میں نہیں آیا تمہیں لگتا ہے میں نہیں کر پاؤں گا بہت دیر تک ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھتے رہنے کے بعد اس خاموشی کو سلار نے توڑا تھا اس نے جیسے ماما کی کیفیت کو بھی الفاظ نہیں ڈھالا تھا بلکہ اس نے اپنے ہر خدشے کو بھی جیسے سوال میں بدل کر امامہ کے سامنے پیش کیا تھا یہ سوال لاشعور سے آیا تھا یقین سے نہیں اندیشے سے ابھرا ابھرا تھا جواب نہیں تسلی مانگ رہا تھا یہ کام دنیا میں اگر کوئی کر سکتا ہے تو وہ صرف تم کر سکتے ہو سالار سکندر اس بار گنگ ہونے کی باری سالار کی تھی یہ جواب نہیں تھا وہ اعتماد تھا جس کی ضرورت تھی اس کا خون بڑھا تھا اور سیروں کے حساب سے بڑھا تھا اس نے ماما کے چہرے سے نظر ہٹا لیں اس کے جواب میں سے تسلی اور دلاسے کی وہ تھپکی دی تھی جو اس کا بوجھ ہٹا گیا تھا تھینک یو امامہ کی طرف دیکھ کے اس تک پہنچایا تھا وہ غیر متوقع جواب تھا شکریہ کی ضرورت سمجھ میں نہیں آئی تھی امامہ کو لیکن وہ اس کا چہرہ دیکھتی رہی یوں جیسے منتظر تھی کہ وہ کچھ اور کہے گا تو وہ بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا بلاخر سلار نے کہا تھا وہ ہنس پڑی یوں جیسے اس نے کوئی عجیب بات کہی تھی تو مشکلات کی بات مجھ سے کر رہے ہو سالار سالار نے اسے دیکھا امداد سزائیہ تھا پر سوال نہیں تھا وہ زندگی میں بڑے برے دن گزارے ہیں میں نے اس نے ایک گہرا سانس لیا لیکن وہ برے دن میری وجہ سے نہیں آئے تھے اب شاید میری وجہ سے بھی آئے سب سے مشکل چیز یہی ہے میرے لیے کہ جو کام میں کرنے جا رہا ہوں اس کے اثرات تم تک اور بچوں تک آئیں گے واحد کمزور کرنے والی شے یہی ہے مجھے اپنے آپ پر آنے والی مصیبتیں تو برداشت کر لیتا ہے انسان لیکن بیوی بچوں کو پہنچنے والی تکلیف برداشت نہیں ہوتی سلار کو یہ بات کرتے ہوئے وہ لمحات یاد آئے تھے جو اس نے واشنگٹن نے اور بچوں کی زندگی اور سلامتی کے لیے امید اور نا امیدی کے عالم میں گزارے تھے تم یہ مت سوچو جو کرنا چاہتے ہو وہ کرو باقی دیکھا جائے گا زندگی اس سے بدتر تو بہرحال نہیں ہوگی جیسی میں گزار کر آئی ہوں باقی سب کچھ تو سہا جا سکتا ہے ماما کو اس وقت یہ بات کرتے ہوئے اندازہ نہیں تھا کہ جن مشکلات سے سلاح خوفزدہ تھا یہ وہ مشکلات نہیں تھی جن کا وہ سوچ رہی تھی وہ سمجھ رہی تھی وہ صرف مالی مسائل کے حوالے سے اسے متنبہ کر رہا تھا میں سونے کا چمچ منہ میں لے کر پیدا ہوئی تھی وہ وقت گزر گیا پھر ایک وقت آیا جب اپنی بنیادی ضروریات سے پوری نہیں کر سکتی تھی دوسروں کے سر پر محتاجی کی زندگی گزارنی پڑی وہ وقت بھی گزر گیا پھر تمہارے ساتھ گزرے پچھلے سات سال میں دنیا کی ہر نعمت ہر آسائش ملی لیکن میں یہ کبھی نہیں بھولی کہ یہ وقت بھی گزر جائے گا چیزوں کی اہمیت نہیں ہوتی وہ کبھی نہ کبھی ہی مل جاتی ہیں صرف انسان ہے جن کا کوئی نعمل بدل نہیں ہوتا وہ نہیں ملتے وہ بات کرتے وہ رنجیدہ ہوئی تھی تو جب تک بچے اور تم میرے پاس ہوں باقی کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے مجھے کم از کم زیادہ میں سب میں سب میں گزارا کر سکتی ہوں اس نے سالار کو دیکھا وہ خاموشی سے اس کی بات سن رہا تھا وہ اسے ہولانا نہیں چاہتا تھا یہ کہہ کر وہ اور بچے بھی کبھی اس سے چھن سکتے تھے جیسے اس سے چھین لیے گئے تھے اور ہر آزمائش مال سے شروع ہو کر مال پر ختم نہیں ہو جاتی لیکن وہ ماما سے ابھی کچھ اور کہنا نہیں چاہتا تھا کم از کم آج کا تناؤ بھرا دن اسے دینے کے بعد وہ اسے مزید کسی خدشے اور اندیشے میں مبتلا کر کے اس کو رات بھی سولی پر لٹکتا نہیں دیکھنا چاہتا تھا تم اس سب کیسے کرو گے کسی کے ساتھ مل کر امامہ نے بلاخر ذہن میں ابھرنے والا وہ سوال اس سے پوچھا جو اس کے دماغ میں کل بلا رہا تھا پتہ نہیں جواب عجیب مسکراہٹ کے ساتھ آیا تھا اور بے چارگی والی ایک کیفیت کے ساتھ بھی اور وہ ایک بار پھر اس کا منہ دیکھ کر رہ گئی تھی لیکن اسے یقین تھا سلار سکندر اپنے لائحہ عمل کے بارے میں اتنا لائن نہیں تھا جتنا اس نے اپنے آپ کو ظاہر کیا تھا کہ کہو نہ کہ تم مجھے بتانا نہیں چاہتے بتانے کا فائدہ نہیں کم از کم اسٹیج پر جب ہر نکتہ صرف ایک خیال اور سوچ ہے اس کے علاوہ کچھ نہیں سلار نے کہا اور بات کرتے ہوئے پہلی بار اس کی نظر ماما کے ہاتھ میں پہنی اس انگوٹھی پر پڑی تھی جو اس نے اسے شادی کے تحفے کے طور پر دی تھی تو بے حیرانی کے عالم اس انگوٹھی کو دیکھتے ہوئے کچھ بولنا بھول بھول گیا تھا امریکہ سے واپس آنے کے بعد اور ان تمام حالات سے گزرنے کے بعد آج اتنے ہفتوں بعد وہ پہلی بار اس کے ہاتھ میں وہ انگوٹھی دیکھ رہا تھا بلکہ اس کے جسم پر کوئی زیور دیکھ رہا تھا اس کا خیال تھا وہ انگوٹھی بھی اس گھر میں موجود لاکر میں پڑے دوسرے زیورات کے ساتھ جل گئی تھی اس آتشتگی میں اور اب اس جگمکاتی بیش قیمت انگوٹھی کو اس کی مخروطی انگلی میں سجا دیکھ کر سلار سکندر کو ایک اچھی خوشی ہوئی تھی نہ قابل بیان خوشی اس نے ماما کا ہاتھ تھام لیا یہ کہاں سے آئی گفتگو کا موضوع عجیب انداز میں بدلا تھا امامہ ہنسی اور اس نے اس کی ہتھیلی پر اپنا ہاتھ پھیلا دیا بڑے جتانے والے انداز میں کی پیدائش کے بعد سلار کے واپس کانگو آنے پر امامہ کو پہلی بار انگوٹھی کا خیال آیا تھا اسے بالآخر پتہ چل گیا تھا کہ گھر میں کچھ بھی نہیں بچا سب کو جل گیا ہے یا لوٹ لیا گیا ہے امریکن امبیسی کے اسپتال میں قیام کے دوران امامہ کو یہ یاد نہیں آیا تھا اس نے آخری بار وہ انگوٹھی کب اتاری تھی اس نے آخری بار اپنے گلے میں پہنی ہوئی چین کب اتاری تھی اپنے بندے کب اتا... اپنے بندے کب اتارے تھے اس کا خیال تھا یہ کام اس نے اسپتال چیک اپ کے لیے جانے سے پہلے کیا تھا لیکن صرف خیال تھا اسے ٹھیک سے یاد نہیں تھا اور وہ اس کی وجہ انتھیزیا کو سمجھتی تھی جو اسے سرجری کے لیے دیا گیا تھا لیکن جو اس کی یادداشت کو گڑبڑانے کا باعث بن رہا تھا لیکن آج سلار سکندر کے آنے سے دو گھنٹے پہلے پاکستان کی پیکنگ کرتے ہوئے اس نے اپنا ہینڈ بیگ تبدیل کرنے کے لیے اس میں سے چیزیں نکال کر ایک نئے ہینڈ بیگ منتقل کرنے کی کوشش کی تھی اور وہ ہینڈ بیگ تھا جو اسپتال جانے سے لے کر اب تک اس کے زیر استعمال تھا اور اب کچھ دن پہلے بازار سے ایک ہینڈ بینگ ہینڈ بیگ خرید کر وہ پرانے ہینڈ بیگ کے اندر موجود چھوٹی بڑی ساری بہت ساری جیبوں کو کنگال رہی تھی اور انہیں چھوٹی بڑی جیبوں میں سے ایک جیب کے اندر وہ چھوٹا سا پاؤچ نکلا تھا اور اسے ہاتھ میں لیتے ہی چند لمحوں کے لیے امامہ کی سانس سی رک گئی تھی ایک جھماکے کے ساتھ اسے یاد آیا تھا کہ اس نے اپنے جسم پر موجود زیور سرجری کے لیے تیار ہوتے ہوئے اتار کر اس بیگ میں رکھا تھا اور پھر یہ بیگ ہیڈی کو دے دیا تھا اور ان تمام ہفتوں میں اس بیگ کو اس نے کئی بار ضرورتاً کھولا تھا لیکن کبھی بھی اس نے اسے کنگالا نہیں تھا شاید کنگال لیتی تو اگر اس کی زندگی نارمل حالات سے گزر رہی ہوتی ہاتھ سے پاؤچ کو ٹٹولتے ہوئے اس کے دل کی دھڑکن خوشی سے بڑی تھی اس کے اندر زیور تھا اور انگوٹھی بھی اور اس پورے دن کی ذہنی اذیت وہ منٹوں میں غائب کر دینے والی خوشی تھی جو اس لمحے میں پاؤچ کو کھول کر اپنے ہاتھ میں انگوٹھی کو لے کر اس نے جو چیز محسوس کی تھی وہ اور وہ ہیڈی کی ایمانداری بھی تھی جس نے کئی دن اس بیگ کو اپنے پاس رکھنے کے باوجود اس سے ایک امانت کی طرح کسی خیانت کے بغیر امامہ کو لٹایا تھا وہ شکر کا ایک اور لمحہ تھا امامہ کے لیے اس نے بھیگی بھیگتی آنکھوں کے ساتھ اس انگوٹھی کو اپنے ہاتھ میں دوبارہ پہنا تھا پھر سونے کی چین کو اور پھر ان کانوں کے بندوں کو اور وہ یہ سرپرائز سالار کو دینے سے پہلے ہی بھول گئی تھی اور اب سالار نے اس کی ایررنگس اس کی چین کو نوٹس نہیں کیا تھا اور وہ اس انگوٹھی پر اٹک کیا تھا تم نے میرے ایرنگس اور چین نہیں دیکھی وہ اب اسے وہ دونوں چیزیں بھی ہاتھ سے چھوتے ہوئے دکھا رہی تھی کسی بچے کی طرح خوشی اور جوش سے اپنا کھویا ہوا کھلونا واپس اور غیر متوقع طور پر مل جانے پر سلار نے مسکراتے ہوئے ان چیزوں کو دیکھا پھر امامہ کے یکدم سب کچھ بھول بھال کر چکمگا اٹھنے والے چہرے پر نظر ڈالی تینوں چیزوں کو دیکھتے ہوئے اس کے ذہن میں آیا تھا وہ چین ڈاکٹر صرف علی کی دی ہوئی تھی وہ ایئرنگز امامہ کو شادی کے تحائف میں اس کے ساس سسر میں دیے تھے اور وہ انگوٹھی جو اس نے اسے دی تھی وہ سکندر عثمان کی طرف سے جائیداد میں ملنے والے ایک پلاٹ کو بیچ کر خریدی گئی تھی ان تینوں میں سے کوئی بھی چیز سود و حرام کے پیسے سے نہیں خریدی گئی تھی اور وہ سلار کی طرف سے ملنے والا واحد زیور تھا جو اس کی اپنی آمدنی سے نہیں خریدا گیا تھا اور وہ زیور واپس آ گیا تھا تم کیا سوچ رہے ہو امامہ نے اسے مخاطب کیا وہ اس کا ہاتھ پکڑے ہوئے انگوٹھی کو اسی طرح اس کے انگوٹھے سے چھوتے ہوئے جیسے چونکا تھا اپنی یہی سوچ سوچیں کچھ حقائق اور ان کا ادراک ایسا شرمسار اور نادم کرنے والا ہوتا ہے کہ انسان چاہتے ہوئے بھی انہیں کسی کے سامنے دہرا نہیں سکتا وہ بھی اس وقت ایک بار پھر اسی لمحہ سے گزرا تھا کچھ نہیں ایسے ہی کچھ خیال آیا تھا سلار گہرا سانس لے کر بار ٹال گیا تھا اس انگوٹھی کی قیمت کیا ہے پتہ نہیں ماما کو یکم اس کی قیمت پوچھنے کا خیال کیوں آیا تھا یہ انمول ہے کیونکہ تمہارے ہاتھ میں ہے سلار نے اس کا ہاتھ چوما تھا اور وہی جواب دیا تھا جو پہلی بار اس انگوٹی کو پہناتے ہوئے دیا تھا وہ ہمیشہ کی طرح سرشار ہوئی تھی یہ بہت دفعہ پیش کیا جانے والا خراج تحسین تھا لیکن ہمیشہ نیا لگتا تھا کیونکہ ہمیشہ اچھا لگتا تھا یہ وہ سلار سے نہیں رہا تھا جو امامہ ہاشم کو سمجھ نہیں پاتا تھا اور اسے امامہ کی دل جوئی کرنے نہیں آتی تھی زندگی کے اتنے سال ساتھ گزارنے کے بعد وہ ایک دوسرے کی رگ رگ سے واقف ہو چکے تھے سکندر عثمان کے گھر آنے والا وہ مہمان غیر متوقع نہیں تھا نہ قابل یقین تھا وہ ان کے گھر کئی بار گئے تھے ہم سائے کے طور پر مصالحت کے لیے تعزیت کے لیے لیکن ہاشم زندگی میں کبھی ان کے گھر نہیں آئے تھے آج وہ آ گئے تھے تو انہیں یقین نہیں آ رہا تھا وہ اب ان کے پڑوس میں نہیں رہتے تھے وہ گھر چھوڑ کر جا چکے تھے اس گھر میں اب کوئی اور رہتا تھا اور گھر بکنے کی خبر پر سلار نے حد کوشش کی تھی کہ سامنے آئے بغیر در پردہ کسی اور کو درمیان میں رکھ کر وہ گھر خرید پاتا وہ ناکام رہا تھا ہاشم مبین کے بیٹے اب بہت طاقتور تھے اور ہاشم مبین بہت کمزور ہو چکے تھے ان کے دل میں فیصلے کی خواہش تھی ہاتھ میں طاقت نہیں تھی جن پراپرٹی ڈیلرز کے ذریعے سلار سکندر ان سے رابطہ کر رہا تھا وہ بھی اپنی کوششوں میں کامیاب نہیں ہوئے تھے گھر ٹکڑے ٹکڑے ہو کر بکا تھا کیونکہ وہ بہت بڑا تھا آٹھ کے نال کا وہ گھر تین حصوں میں بیٹھ کر بکا تھا اور اس کے باوجود اس پر کچھ اور کیسز تھے جو امامہ کی بہنوں نے اپنے حصے کے حوالے سے کیے تھے سکندر عثمان نے سلار کی ساری کوششوں پر پانی پھیر دیا تھا اور وہ اس حق میں نہیں تھے کہ وہ متنازع جائیداد خریدی جاتی خاص طور پر اس لیے کیونکہ وہ امامہ کے والدین کی تھی اور دونوں فیملیز کے درمیان تنازعات تھے جو سلار کے خود پر سے پردہ رہ کر سامنے کسی اور کو رکھ کر اس کے ذریعے ایسی کسی خرید و فروغ کے شدید مخالف تھے خاص طور پر اس لیے کیونکہ سلار کے پاس اتنا بڑا گھر خریدنے کے وسائل نہیں تھے وہ قرضہ اور ادھار لیے بغیر ایسی کوئی خرید و فروخت نہیں کر سکتا تھا اور سکندر عثمان زندگی میں کبھی قرض اور ادھار پر عیاشیاں اور اللہ تللے کرنے کا اللہ تللے کرنے کے حق میں نہیں رہے تھے اور اب وہ ایک لمبے عرصے کے بعد جس حاشی مبین کو اپنے سامنے دیکھ رہے تھے وہ اس رونت تمکنت کا سایہ تھے جو کبھی ان کے ہمسائے میں رہتے تھے اور جو ان سے بات کرنے تک کے روادار نہیں ہوتے تھے چہرے پر جھوریوں کا جال لیے زرد رنگت کمر میں خم کے ساتھ جو ضعیف آدمی ان کے سامنے بیٹھا تھا وہ پہلی نظر میں انہیں پہچان نہیں پائے تھے ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ ان کے ساتھ کیا رویہ رکھیں آخر اب کیا شے تھی جو انہیں کھینچ کر یہاں لائی تھی مجھے امامہ سے بات کرنی اور ملنا ہے چند ہی جملوں کے بعد ہاشم مبین نے ان سے کہا تھا وہ یہاں نہیں ہے سکندر عثمان نے بڑے محتاط انداز میں نے بتایا میں جانتا ہوں وہ کانگو میں ہے میں وہاں کا نمبر لینا چاہتا ہوں وہاں کے حالات خراب ہیں وہ ٹھیک ہے انہوں نے رک رک کر لیکن ایک ہی سانس میں ساری باتیں کہی تھیں سکندر کی سمجھ میں نہیں آیا وہ کیا کہیں ہاں وہ سلار اور بچے ٹھیک ہے اگر وہ تشویش میں یہاں آئے تھے تو سکندر عثمان نے ان کی وہ تشویش دور کر دی تھی فون نمبر کا مطالبہ گول کر گئے تھے میں اس سے بات کرنا چاہتا ہوں ایک بار اس سے ملنا چاہتا ہوں ہاشم مبین اپنا مطالبہ نہیں بھولے تھے میں ماما سے پوچھے بغیر اس کا نمبر ایڈریس آپ کو نہیں دے سکتا سکندر عثمان نے کوئی تمہید نہیں باندھی تھی میں اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا اب انہوں نے بہت تھکے ہوئے لہجے میں کہا آپ اسے بہت زیادہ نقصان پہلے ہی پہنچا چکے ہیں سکندر عثمان نے ترکی بترکی ترکی کہا وہ اپنی زندگی میں سیٹ ہے وہ اپنے بچوں کے ساتھ بہت خوش ہے بہت مطمئن زندگی گزار رہی ہے آپ کیوں ایک بار پھر اس کو ڈسٹرب کرنا چاہتے ہیں آپ کی بیٹی نے پہلے ہی آپ کی وجہ سے بہت تکلیف اٹھائی ہے آپ اب اسے چھوڑ دیں اسے بخش دیں ہاشم مبین کے چہرے کے جھوئیں یک دم تھیں پھر انہوں نے مدھم مواز میں کہا میں جانتا ہوں مجھے احساس ہے سکندر بول نہیں سکے وہ ان کے منہ سے جملہ سننے کی توقع نہیں کر رہے تھے بس ایک آخری بار ملنا چاہتا ہوں اس سے اس کی ایک امانت ہے وہ دینی ہے مجھے اور اس سے معافی مانگنی ہے آپ مجھے اپنا فون اور ایڈریس دے دیں میں اس سے بات کروں گا پھر آپ سے رابطہ کروں گا آپ کہاں رہتے ہیں سکندر نے اسے پوچھا ایک اولڈ ہوم میں سکندر چھپ کی چھپ رہ گئے ہاشم مبین اٹھ کھڑے ہوئے تھے امامہ کو بتا دیں میں نے اسلام قبول کر لیا ہے پھر وہ مجھ سے ضرور بات کرے گی اپنی سے کھڑے ہوئے سکندر عثمان ان کے اگلے جملے پر دم رہ گئے کانگو کا بہران اور اس سے پہلے ہونے والے واقعات سی آئی اے کے لیے سلار سکندر کو اس لسٹ میں ڈالنے کا باعث بنا تھا جس پر باقاعدہ نظر رکھی جاتی تھی وہ افریقہ میں اب کا اب ان کا سب سے اہم کارندہ تھا اس لیے اس کے لیے کام کر رہا تھا لیکن اس کا ساتھی نہیں تھا اس کے پے رول پر بھی نہیں تھا وہ پہلی بار ایک عجیب و غریب کام میں حصہ دار بنے تھے شیڈو ورک پارٹنر دونوں ایک دوسرے سے بھی واقف تھے ایک دوسرے کے نام سے بھی اور ایک دوسرے کے کام سے بھی اس بات سے بھی کہ دوسرا اس بات سے واقف تھا کہ اسے کوئی دیکھ رہا ہے وہ مانیٹر کیا جا رہا ہے اس کے ساتھ ورلڈ بینک کی طرف سے دی جانے والی ٹاپ پروفیشنلز کی ٹیم بھی آئی اے کے انڈر انڈر کور ایجنٹس کی ہے اور دونوں پارٹنرز اپنے سائے کے موجودگی سے باخبر ہونے کے باوجود اپنا کام کر رہے تھے اور کوئی کسی کو دھوکہ دیے بغیر ایک دوسرے کا ساتھی بنا ہوا تھا سی آئی اے سلار سکندر کی سیکیورٹی اور افریقہ میں ورلڈ بینک کے پروجیکٹس کو کامیاب بنانے کی ذمہ دار تھی اور وہ اس رول کو بخوبی انجام دے رہے تھے سلار سکندر ورلڈ بینک امریکی حکومت اور سی آئی اے کے لیے کے لیے نعمت مترکیہ ثابت ہوا تھا اس نے کانگو اور افریقہ میں ایک بہت نازک صورتحال میں ان سب کو ایک بےحد شرمناک اور خطرناک صورتحال سے نکالا تھا اور بےحد خوبی اور مہارت سے اس کی تقریر میں اپنے ہی ادارے کی اور سامراجی قوتوں پر کی جانے والی تنقید کسی کو بری نہیں لگی تھی اگر صورتحال کنٹرول میں آ جاتی تو اس سے زیادہ گالیاں کھانے پر تیار تھے لیکن اگر کوئی چیز سلار سکندر کی تقریر میں انہیں قابل اعتراض لگی تھی تو وہ اپنے مذہب اور پیغمبر کا حوالہ تھا اس سے دین کو آدمیت اور انسانیت کے لیے سیکولر لباد میں ملفوف کر کے پیش نہیں کیا تھا اس طبط دین اور اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آخری خطبے کا ذکر کیا تھا اور سلار سکندر ہمیشہ ایک لبرل سوچ رکھنے والا مسلمان سمجھا جاتا تھا بیٹھے بٹھائے اس کی ایک پبلک اسپیکنگ پبلک اسپیچ میں جھلکنے والی مذہبی انتہا پرستی ورلڈ بینک کے ساتھ ساتھ امریکی حکومت اور سی آئی اے کو بھی قابل اعتراض لگی تھی وہ افریقہ میں بے شک ان کے لیے سب سے اہم تھا لیکن کوئی اہم ترین شخص بھی اسلامی سوچ کے پرچار کے لیے ورلڈ بینک کا عہدہ استعمال نہیں کر سکتا تھا نارمل حالات ہوتے تو وہ تقریباً سلار سکندر سے استعفے کے لیے بےحد مضبوط وجہ تھی لیکن یہ نارمل حالات نہیں تھے ورلڈ بینک کے ساتھ ساتھ امریکی حکومت اور سی آئی اے نے بھی سلار سکندر کی اس تقریر سے نظر چرا کر بظاہر اس کی پردہ پوشی کی تھی لیکن لیکن در پر وہ میڈیا میں اپنے صحافیوں کے ذریعے سلار سکندر کو اس تقریر میں مذہبی حوالہ دینے کے لیے شدید تنقید کا نشانہ بنانا بنایا گیا تھا اور یہ سلسلہ براہ راست کوریج کے فوراً بعد ہی شروع کر دیا گیا تھا امریکہ اور سی آئی اے کانگو اور افریقہ میں ہر کارا چاہیے تھا میں ہر کارا چاہیے حل کا چاہیے تھا مسیحا اور لیڈر نے وہ ہر شخص کو اس کی اوقات میں رکھنا جانتے تھے اور اب اس پالیسی پر عمل کر رہے تھے چینلز پر سلار سکندر کی اس تقریر کا موضوع بحث لانے والوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری خطبہ کے بہت سے دوسرے پوائنٹس کو بھی زیر بحث لانا شروع کر دیا تھا ایک نئی چیخ پکار سلار سکندر کی مذہبی شناخت مذہبی اعتقادات اور اعمال کے حوالے سے شروع کر دی گئی تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری خطبے کا ایک بنیادی حصہ سود کے خلاف ان کے احکامات بھی تھے جنہیں مغربی میڈیا نے بہت نمایاں انداز میں پیش کیا تھا کیونکہ وہ انہیں مغربی نظام میں معیشت کی بنیادوں کو چیلنج کرنے والی سوچ اور فلاسفی لگی تھی وہ یہ بات علی الاعلان نہیں کہہ پا رہے تھے کہ وہ مغربی نہیں یہودی نظام معیشت کو چیلنج کرنے والی فلاسفی تھی سلار سکندر کے خلاف مغربی میڈیا میں اٹھنے والا یہ طوفان اسے افریقہ میں اور مشہور کر رہا تھا اور سلار سکندر نے مغربی میڈیا پر اپنی اس تقریر کے حوالے سے کوئی وضاحت صفائی اور معذرتیں پیش نہیں کی تھی اس کے آفس کا خیال تھا کہ اس تقریر کے اقتصابات کو کچھ ہلکا کر کے سیاق و سباعت کے ساتھ پیش کیا جائے سلار نے کسی بہانے معذرت وضاحت اور سیاق و سباق کو اپنی اس تقریر کے لیے پیش کرنے سے انکار کر دیا تھا اس کے آفس نے دو دن بعد اس ایک سطری بیان جاری کیا تھا کہ سلار سکندر اپنی تقریر کے ہر جملے اور لفظ پر یقین رکھتے ہوئے اس کی ذمہ داری لیتے اور اسے مکمل طور پر قبول کرتے ہیں جیسے اس میڈیا کے پر مارا جانے والا تمانچہ تھا جو اس کی طرف سے اس کی تنقید کے بعد کسی وضاحتی بیان اور معذرت کا منتظر تھا وہ ورلڈ بینک کا پہلا بنیاد پرست نائب صدر کرا دیا گیا تھا سی آئی اے کو سلاح سکندر کو مانیٹر کرتے ہوئے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ کسی اسلامی مالیاتی نظام کو قائم کرنے کی بات کر رہا تھا جو سود سے پاک ہوتا ان کے لیے یہ پریشان کن بات نہیں تھی سلار سکندر ورلڈ بینک کے ساتھ منسلک رہتے ہوئے عملی طور پر ایسا کوئی کام نہیں کر سکتا تھا اور جو خواب وہ دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا اس کو وہ خیالی پلاؤ سے زیادہ اہمیت دینے پر تیار نہیں تھے ان کے لیے اگر کوئی بات پریشان کن تھی تو وہ سلار سکندر کا یہ یکدم سامنے آنے والا مذہبی شخص تھا جو ان کے نزدیک افریقہ جیسی حساس جگہ پر ان کے لیے پریشانیاں کھڑی کرنے کا باعث ہو سکتا تھا ضروری ہو گیا تھا کہ سلار سکندر کو صرف افریقہ ہی میں نہیں ہر جگہ مانیٹر کیا جائے اور سی آئی اے نے یہی کیا تھا اس کی سرگرمیاں سی آئی اے کے ریکارڈ کا حصہ بن رہی تھیں اور پہلی غیر معمولی سرگرمی جو سی آئی اے نے ریکارڈ کی تھی وہ اباقہ کی تدفین کے تین ہفتے بعد مسکت میں سلار سکندر کے سمندر میں ایک لانچ پر پانچ لوگوں سے ایک ملاقات تھی جس میں سے ایک مسکت کی رائل, رائل فیملی سے تھا بظاہر اس ملاقات کو ایک گیٹ ٹوگیدر سمجھا جا سکتا تھا سلار سمیت وہ پانچوں پرانے شناسہ اور دوست تھے اس کی یونیورسٹی سے فارغ اور تحصیل تھے مختلف قومیتوں اور پروفیشنلز کے تعلق سے تعلق رکھتے تھے اور اپنی اپنی فیلڈ کے نامور لوگ تھے اور ان میں سے کسی کا بھی کانگور افریقہ سے کوئی تعلق نہیں تھا سوائے سلار سکندر کے نہ کانگور افریقہ سے تعلق تھا نہ ہی ورلڈ بینک سے لیکن اس کے باوجود ان سب میں کچھ باتیں مشترک تھیں وہ سب سلار سکندر کے اہم عمر تھے صرف ایک شخص مسقط کی رائل فیملی سے تعلق رکھتا تھا اس کے علاوہ باقی سب مختلف قومیت رکھنے کے باوجود امریکن شوریت شہرت شہریت رکھتے تھے اور مسجد کی رائل فیملی سے تعلق رکھنے والا شخص بھی اس وقت امریکہ میں ہی مقیم تھا وہ سب دنیا کے سو انڈر چالیس گلوبل لیڈرز کی فہرست میں شامل تھے جن کے بارے میں یہ پیش ہوئی تھی کہ وہ دس سال بعد دنیا کے ممتاز ترین لیڈرز میں سے ہوں گے ان میں سے کوئی بھی بات سی آئی اے کے لیے پریشان یا تشویش کن بات نہیں تھی سوائے ایک آخری مماثلت کے فلار سمیت پانچ کے پانچ افراد مسلمان تھے اور بعمل مسلمان تھے اور قرآن پاک کے حافظ تھے سی آئی اے نے سلار سکندر کی سرگرمی کو صرف مانیٹر اور ریکارڈ نہیں کیا تھا انہوں نے اس ملاقات میں شامل پانچوں افراد کو بھی اپنی واچ لسٹ میں ڈال دیا تھا اگلے آنے والے مہینوں میں سلار سکندر اور ان پانچ افراد کے بہت سارے تفریحی دورے ہوتے رہے تھے لیکن اب سی آئی اے صرف سلار سکندر کی نہیں ان پانچ افراد کی نقل و حرکت کو بھی مانیٹر کر رہی تھی ایک عجیب پرستاریت ورک کام کر رہا تھا نیٹ ورک کام کر رہا تھا پانچ افراد سلار سکندر سے صرف چار ماہ اچانک ملتے رہے تھے لیکن اس کے بعد سلار سکندر کے ساتھ ان کی ملاقاتوں کا سلسلہ ختم ہو گیا تھا وہ پانچ افراد اب آپس میں بھی نہیں مل رہے تھے لیکن وہ پانچ افراد انفرادی طور پر ایسی ملاقاتیں کر رہے تھے پیٹ پیٹرن وہی تھا چار پانچ اپنی اپنی فیلڈ کے ممتاز ترین لوگ لیکن دنیا کے مختلف ممالک میں سبھی ایک ہی عمر کے دائرے میں اور سبھی امریکن نیشنل اور پھر یہ مماثلتیں ایک جگہ جا کر مرکوز ہو جاتی تھی وہ سب مسلمان تھے ان میں سے کچھ حفاظ تھے کچھ نہیں تھے لیکن وہ سب بامن مسلمان تھے پینتیس سالہ غلام فرید ذات کا کمہار اور پیشے کے لحاظ سے ایک اسکول کا دار تھا گاؤں میں رہتا تھا لیکن شہر میں بسنے کا خواب دیکھتا تھا اور خواب صرف شہر میں آباد ہونے کا نہیں تھا جو وہ اپنی آنکھوں میں سجائے پھرتا تھا اسے راتوں رات امیر ہونے کا بھی بڑا شوق اور شوق سے زیادہ حسرت تھی ویسا امیر ہونا جیسے اس کے کئی دوست گاؤں سے دبئی یا سعودی عرب جا کر ہو گئے تھے وہ سات بہنوں کا اکلوتا اور سب سے بڑا بھائی تھا جس کی شادی کا خواب ماں نے اس کے پیدا ہوتے ہی سجا لیا تھا دھوم دھام کی شادی نے اگلے کئی سال قرآن فرید کو وہ قرض اتارنے میں مصروف رکھا جو وہ اس کی شادی پر ماں باپ نے خاندان والوں سے چھوٹی بڑی رقمیں کر کے لیا تھا اور جب وہ قرض ختم ہوا تو اسے بہنوں کی شادی پر قرض لینا پڑا اور اس بار خاندان والوں سے قرض نہ ملنے پر اس نے سود پر قرض لیا تھا سات بہنیں تھی اور ہر سال کسی نہ کسی کی شادی آ جاتی اشراق قرضہ وہیں کھڑا رہتا مزید قرضہ سر پر چڑھ جاتا اور پھر ایک کے بعد ایک بچے کی پیدائش غلام فرید کو کبھی کبھار لگتا ہے اس کا نام غلام قرض ہونا چاہیے تھا غلام فرید کے بجائے شادی کی تیرہ سالوں میں قرض کی ہر رقم تو اس نے اتار دی تھی لیکن سود کی رقم اس کے سر پر اس کے سر کے بالوں سے بھی زیادہ ہو گئی تھی اس بیوی اور اسی اسکول کی عمارت میں صفائی کا کام کرتی تھی جس اسکول میں وہ چوکیدار تھا وہ بڑے بچے بھی گاؤں کی دکانوں پر کام کرتے تھے ایک چائے کے ایک کوکھے پر کام کرتا تھا دوسرا ایک ورک شاپ میں موٹر سائیکل دھونے کا کام دس گیارہ سال کی عمر میں وہ دو بچے ہی یہی کر سکتے تھے انہیں تنخواہ نہیں دہاڑی ملتی تھی اور اس دہاڑی سے گھر کی دال روٹی چلتی تھی کیونکہ نسیمہ اور غلام فرید کی تو ساری کی ساری تنخواہ ہر ماہ سود میں چلی جاتی تھی کئی سالوں سے سود کی وہ سل پھر بھی ان کے سینے سے ہٹتی نہیں ہٹتی نہیں تھی بوجھ تھا کہ بڑھتا ہی گیا تھا پینتیس سال کی عمر میں بھی کئی بار اسے لگتا وہ پچاس سال کا تھا کئی بار اسے لگتا وہ سو سال کا ہو گیا تھا اور کئی بار اسے لگتا وہ مر گیا تھا مرنے والا ہے مر رہا ہے پتہ نہیں وہ عمر کا کون سا سال ہوتا ہے جو ایسی کیفیت کے ساتھ گزرتا ہے کئی بار وہ سوچتا تھا وہ ایک رات چپکے چپکے سے بیوی بچوں کے ساتھ گاؤں سے بھاگ جائے کسی دوسرے شہر دنیا کے کسی دوسرے کونے پر جہاں پر وہ اس سوچ سے آزاد ہوتے غلام فرید جی بھر کر رات کو سوتا اور پھر وہ اس کی بیوی اور بچے جو کماتے خود پر خرچ کرتے تین وقت ڈھیر سارا کھانا پکاتے اور کھاتے پیٹ بھر کے اور جو بچتا کسی کو دے دیتے برتن چاٹ چاٹ کر اور روٹی کے آخری لکمے سے پلیٹیں پہنچنے کے بجائے سال میں دس بیس نہیں تو دو چار تو اچھے سے جوڑے چلواتے ہیں اپنے اور سب بچوں کے لیے گاؤں کے امیر خاندانوں کے بچوں اور افراد کی اترن پہننے کے بجائے اور لنڈا بازار سے خریدے ہوئے کپڑے پہن کر عیدیں گزارنے کے بجائے اور پھر ایک گھر بناتے اپنا گھر پکی اینٹوں اور پلستر والا پکی چھت والا گھر شہر ڈبل سٹوری ہی بنوا لیتے اور صحن کے فرش میں چپس ڈلواتے پانی کی موٹر لگواتے شاید اے سی بھی اور فریج ٹی وی اچھا سا فرنیچر اور لش پش کرتے پردے اور چینی کے برتن پھر وہ اس کے بچے زمین کے بجائے ٹیبل اور کرسیوں پر بیٹھ کر کانٹے اور چمچ سے ان چینی کے برتنوں میں کھانا کھاتے غلام فرید کے خوابوں کی ریل گاڑی ساری رات چھکا چھک چلتی رہتی ہر اسٹیشن پر رکتی کچھ اور خواب اٹھاتی اور پٹری پر پھر دوڑنے لگتی اور پھر دوڑتے دوڑتے وہیں آ کر رک جاتی جہاں سے وہ چلی تھی رات گزر جاتی زندگی پھر گزر رہی تھی اور غلام فرید کو پتہ تھا وہ اپنی رات کو خوابوں میں گزار سکتا ہے زندگی کو نہیں گھاؤں سے بھاگ جانا آسان تھا مگر ان لوگوں سے چھپ جانا نہیں جن سے وہ قرضہ لینے لیے بیٹھا تھا اور قرضہ ادا ہونے کے باوجود سود وہیں کا وہیں کھڑا تھا وہ لوگ اس کی چمڑی اور ادھیڑنے پر قادر تھے اور اس کو کتوں کے سامنے بھی پھکوا دیتے اور غلام فرید بچوں اور ایک بیوی کے ساتھ ساری عمر کے لیے یہاں چھپ جاتا کہ دوبارہ کسی کو نظر نہ آتا اپنے اور اپنے بیوی کے خاندان والوں کو ہمیشہ کے لیے کیسے چھوڑ دیتا کہ دوبارہ کبھی رابطہ ہی نہ کرتا راہ فرار غلام فرید کے پاس نہیں تھی اور اگر کوئی تھی تو صرف ایک وہ امیر ہو جاتا اور پتہ نہیں کیوں لیکن غلام فرید کو لگتا تھا کہ وہ امیر ہو سکتا تھا چنی غلام فرید کی آخری اولاد تھی چنی اگر نسیمہ کی زندگی رہتی اور وہ سب کچھ نہ ہوتا جو ہو گیا تھا تو شاید وہ آخری اولاد نہ ہوتی بیچ کی اولاد ہوتی اور اس کا نمبر کیا ہوتا اس کا اندازہ کوئی بھی نہیں کر سکتا تھا مگر وہ غلام فرید کی آخری اولاد زندگی کی ایک سٹیج پر اس کی واحد اولاد رہ جانے والی تھی یہ غلام فرید کو نہیں پتا تھا پتہ ہوتا تو وہ شاید وہ واحد اولاد بھی زندہ نہ رہ پاتی ڈیڑھ سالہ چنی کو اس کی پیدائش سے پہلے کی بار مارنے کی کوشش کی گئی تھی نسیمہ کو جب اپنے نویں بار حاملہ ہونے کا اندازہ ہوا تو اس نے گاؤں میں رائق سے ملنے والا ہر اس چیز کا استعمال کیا تھا جس سے اس کاط حمل ہو جاتا جنی کو تو کچھ نہیں ہوا لیکن خود نسیمہ اس ان مضر صحت ادویات کے استعمال سے کئی قسم کی بیماریوں کا شکار ہو گئی چنی صحت مند پیدا ہوئی تھی یعنی صحت کے اس معیار کے مطابق صحت مند تھی جس پر اس کے بہن بھائی اور ماں باپ پورا اترتے تھے اس کا پیدا ہونا جیسے اس کی اپنی ذمہ داری بن گئی تھی اس کی ماں کی لاتعداد اکساتے حمل کی کوششوں کے بعد اور جیسے اس کا پلنا بھی اس کی اپنی ہی ذمہ داری ہو گیا تھا ماں کو ہفتے بعد ہی واپس ڈیوٹی پر جانا تھا یہ کوئی شعر نہیں تھا کہ میٹرنیٹی لیو جیسی سہولت سے اسے نوازا جاتا اور وہ بھی نوے بچے کی پیدائش پر دو کمروں کا وہ گھر جو غلام فرید کا واحد خاندانی طرقہ تھا چنی کی پیدائش کے چند ہفتے بعد سود میں گروی رکھا گیا تھا اسکول نے غلام فرید کی اس مشکل وقت میں مدد کی اور اسے ایک کوارٹر مل گیا رہائش کے لیے جس میں صرف ایک کمرہ تھا مگر وہ بھی غنیمت تھا فی الحال غلام فرید کو پر چنی ماں باپ کو اس حوالے سے خوب یاد رہی کہ اس کی پیدائش نے انہیں بہتر کیا تھا چنی کی خوش قسمتی یہ تھی کہ روایتی انداز میں اس پر منحوس کا لیبل نہیں لگا اور اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ غلام فرید کو اپنے ہر بچے کی پیدائش پر کوئی نہ کوئی بری خبر ملتی رہی تھی اسے کوئی بھی ایسی اولاد یاد نہیں تھی جس کی دنیا میں آنے سے غلام فرید کی زندگی میں کوئی آسانی پیدا ہوئی تھی نئی اور نظار اور سامنی رنگت والی چنی سارا دن گرمی میں بان کی ایک چارپائی پر اپنے کپڑے پر پڑی رہتی روتی کل بلاتی پھر خود ہی انگوٹھا چوستی اور سو جاتی کسی بہن کو خیال آ جاتا تو چنی کو اس کے سستے سے پلاسٹک کے اس فیڈر میں دودھ مل جاتا جس میں اس کے ہر بہن بھائی نے دودھ پیا تھا اور جو اتنے سالوں میں اتنا گتلا میلا اور خوش گیا تھا کہ اس میں ڈالا ہوا دھوپ بھی میلا دکھنے لگتا وہ بلا شبہ جراثیم کی آما آما جا آماج آما نہیں آما جگہ تھا لیکن چنی کی خوش قسمتی یہ تھی کہ وہ غریب کی اولاد تھی اور غریب کی اولاد بھوک سے مر جاتی ہے گندگی سے نہیں پورے دن میں ایک آدھ بار ملنے والا دودھ کا فیڈر وہ واحد غذا تھا جس پر چنی سارا دن گزارتی تھی اس سے زیادہ خوراک غلام فرید کے گھر میں کسی بچے کو نہیں ملی تھی سوائے اس کے پہلے دو بیٹوں کے نسیمہ شام کو تھکی آری آتی اور جو بھی روکی سوکھی ملتی وہ کھا کر کمرے کے ایک کونے میں اپنے کسی بچے سے ٹانگے لیٹتی اور وہیں سو جاتی خیال ہی نہیں آتا تھا کہ اس اس کمرے میں کی ایک اولاد بھی تھی ہاں کبھی کبھار وہ وقت چنی کو ضرور دیکھنے بیٹھ جاتی تھی اور اس وقت چنی کو دیکھنے ضرور بیٹھ جاتی تھی جب بڑے بچیوں میں سے کسی کو اچانک رحم ہوتا کہ چنی شاید مر گئی تھی کیونکہ وہ کبھی سانس نہیں لے پاتی اور کبھی اس کا جسم اتنا ٹھنڈا اور نیلا ہو جاتا کہ نسیمہ کو لگتا ہے کہ شاید اس کا بوجھ واقعی کم ہو گیا تھا لیکن لیکن چونی اپنے ماں باپ کے سب سے سب ارمانوں پر پانی پھیرتے ہوئے پھر سانس لینا شروع کر دیتی کئی ہفتوں تک کسی کو یہ خیال ہی نہیں آیا کہ چنی کی پیدائش رجسٹر کروانی چاہیے اس کا کوئی نام ہونا چاہیے چنی نام اس کی اسے اس کی ماں نے اس کی جسامت دے کر دیا تھا اور سب اسے اسی نام سے پکارنے لگے تھے پھر گاؤں میں حفاظتی ٹیپوں کی مہم والے آئے تو غلام فرید کو چنی کا نام اور پیدائش رجسٹر کروانی پڑی غلام فرید نے اس کی پیدائش رجسٹر کروانے کے لیے بھی تین سو روپئے کسی سے ادھار لیے تھے اور وہ ادھار بھی گاؤں کے مسجد کے امام سے اور ان تین سو روپوں نے غلام فرید کی زندگی میں کیا کردار ادا کرنا تھا اس کا اندازہ غلام فرید کو تھا نہ ہی اس کی اس نوی اولاد کو جسے رجسٹر میں کنیز کا نام دیا گیا تھا یہ نام چنی کے لیے کس قسط چنا تھا کسی کو یاد نہیں شاید محلے کی کسی بوڑھی عورت نے یہ سوچتے ہوئے کہ انسان پر نام کا اثر آتا ہے اور عورت کے لیے سب سے اچھی صرف اطاعت اور فرما برداری ہے جو کنیز نام رکھے جانے پر چنی میں بھی کوٹ کوٹ کر بھر جائے گی گاؤں میں کسی کو اندازہ نہیں تھا کہ کنیز ولد غلام فرید اور چنی کو نہ اس نام کی ضرورت تھی نہ اس کی صرف تھی اسے اللہ نے کسی اور کام کے لیے چنا تھا امام صاحب سے تین سو روپے کا وہ قرض ہی تھا جس سے غلام فرید کو پہلی بار یہ احساس دلائے کہ امیر بننا اتنا مشکل نہیں تھا جتنا وہ سمجھ سمجھتا تھا اور اس گاؤں کے اور بہت سے لوگ تھے جو اسی طرح کئی سال یہ خواب پالنے کے بعد بلاخر وہ آسان راستہ یا راستہ ڈھونڈنے میں کامیاب ہو گئے تھے جس سے امیر بنا بنا جا سکتا تھا امام مسجد بھی انہی لوگوں میں شامل تھے جو صرف آخرت میں ہی جنت نہیں چاہتے تھے بلکہ اس دنیا میں بھی انہیں جنت کا عیش و حرام چاہیے تھا انہوں نے غلام فرید کو تین سو روپے کا قرض تو دے دیا تھا مگر ساتھ اس کی ذمہ داری بھی لگا دی تھی کہ وہ اسکول کے مالکان سے مسجد کے لیے چندہ لے کر انہیں دے غلام فرید نے جہاں مولوی صاحب کو یقین دلایا تھا کہ اسکول کے مالکان بڑے فیاض ہیں وہاں یہ بھی جھوٹ بولا تھا کہ وہ غلام فرید کو بہت مانتے تھے اور گاؤں میں کسی کو بھی کچھ بھی دینے والا دینے دلانے کے لیے غلام فرید سے اکثر مشورہ کرتے تھے اور مسجد کے لیے چند چندہ نو غلام فرید کے لیے ویسے ہی بائیں ہاتھ کا کھیل تھا مولوی صاحب نے غلام فرید کے باتوں پر اندھا اعتماد تو یقین نہیں کیا تھا اور نہ ایک ہزار روپے کی وہ رقم جو اس نے قرض مانگی تھی اس کے بجائے صرف تین سو روپے سنا دیتے لیکن انہوں نے پھر بھی کسی نہ کسی حد تک غلام فرید کے بات پر یقین ضرور کیا تھا حقیقت یہ تھی کہ اسکول کے مالکان غلام فرید کو شکل سے تو پہچانتے ہوں گے لیکن اس کا نام کوئی نہیں جانتا تھا اور اس کی وجہ یہ تھی کہ اسکول میں کوئی ایک چوکی دار نہیں تھا اسکول کی وسیع و عریض عمارت میں مختلف اوقات میں تین چار دار پہرا دیتے تھے اور غلام فرید ان میں سے ایک تھا اور غلام فرید کو اپنی حیثیت اور اوقات کے بارے میں پتہ بھی تھا مولوی صاحب تو غلام فرید نے جھوٹ بولا تھا لیکن مولوی صاحب کے بار بار اس طرح پر ملے بہانے بنانے کے بعد اس نے بلاخر اسکول کے مالکان سے مسجد کے لیے چندے کی بات کر ہی لی تھی اسکول کے اس مالکان نے مولوی صاحب کو بلوا کر اس چندے کے حوالے سے تفصیلات معلوم کی تھیں کہ انہیں چندہ کس لیے چاہیے تھا اور مولوی صاحب نے چھوٹے موٹے اخراجات کی ایک لمبی تفصیل اسکول کے مالک کے سامنے رکھ دی اسکول کے مالک نے اخراجات کی تفصیلات جاننے کے بعد مسجد کے لیے نہ صرف اس وقت کچھ رقم مہیا کی تھی بلکہ ہر مہینے اسکول کے اخراجات کے لیے ایک معقول رقم دینے کا وعدہ بھی کر لیا تھا مولوی سید کی خوشی کے کوئی ٹھکانا نہیں رہا تھا ان کا تین سو روپے کا دیا قرض ہزاروں میں تبدیل ہو کر ان کی طرف لوٹا تھا غلام فرید جیسے معمولی آدمی کی حیثیت ان کی نظر میں یکدم بڑھ گئی تھی اور غلام فرید کو اس گاؤں میں دفعہ کسی نے عزت دی تھی وہ بھی گاؤں کی مسجد کے امام نے جس طرح نہ صرف اس جمعے کی خطبے میں خطبے میں لاؤڈ اسپیکر پر اسکول کے انتظامیہ اور مالکان کی درد مندی کے قصیدے پڑے تھے بلکہ غلام فرید کی کوششوں کو بھی سراہا تھا جس کی کوششوں سے مسجد کے پاس یہ رقم آئی تھی مسجد میں جمعے کے خطبے کے دوران بیٹھے ہوئے غلام فرید کا سینہ خام خام چوڑا ہو گیا تھا اس دن اسکول کے مالک نے یہ رقم ہر ماہ غلام فرید کے ذریعے ہی مولوی صاحب کو پہنچانے پہنچانے کا وعدہ کیا تھا اور اس کے غلام ساتھ غلام فرید کو یہ ذمہ داری بھی سونپتی تھی کہ وہ مسجد میں اس رقم کے صحیح استعمال پر نظر رکھے اسکول کا مالک وہاں دوسرے مہینے آیا تھا اور مولوی صاحب نے غلام فرید کے ساتھ مل کر مسجد میں ہونے والی تمام مرمتیں اسے دکھائی تھیں وہ مطمئن ہو کر لوٹا تھا مگر یہ صرف اسی مہینے ہوا تھا دوسرے مہینے غلام فرید کے ہاتھ میں ہاتھ سے وصول پائی جانے والی رقم کا مولوی صاحب نے کیا کیا کیا اس کا غلام فرید کو اندازہ بھی نہیں ہو سکا وہ مسجد میں دو چار بار گیا تھا اور اس کا خوب اچھی طرح استقبال کیا تھا مولوی صاحب نے اپنے گھر سے کھانا پانی چائے بھی اسے دی تھی اور لیکن اس ماہانہ چندے کے استعمال کے بارے میں پھر آئیں بائیں شائیں ہوتا رہا تھا غلام فرید کو چند چندے کے صحیح استعمال میں کوئی زیادہ دلچسپی نہیں تھی اس کے لیے عام حالات میں اتنا ہی کافی ہوتا تھا کہ مولوی صاحب اسے گوشت کھلا رہے تھے مگر فی الحال مسئلہ یہ تھا کہ غلام فرید اپنے ہاتھ سے ہر مہینے بیس ہزار کی رقم جس شکل میں جس مشکل سے مولوی صاحب کو دے رہا تھا وہ غلام فرید ہی جانتا تھا مگر اسے خوف تھا تو صرف اللہ کا کہ وہ مسجد کا پیسہ تھا اور اس کا امانت دار بن گیا تھا مگر اس پیسے کا مولوی صاحب کے ہاتھوں غائب ہونا اس سے ہضم نہیں ہو رہا تھا مولوی صاحب نے اس کے دل سے مسجد کے پیسے کے لیے اللہ کے خوف کو ختم کرنے میں بنیادی کردار ادا کیا تھا اگر مولوی صاحب چندے کے پیسے کو لوٹ کو لوٹ کے مال کی طرح استعمال کر سکتے تھے تو پھر غلام فرید کو بھی حق تھا اس کی بھی ضروریات تھیں وہ بھی مجبور تھا اس کے سر پر تو قرضہ بھی تھا غلام فرید انہیں اگلے مہینے کے پیسے دینے گیا تھا اور ان کی نئی موٹر سائیکل کو دیکھ کر وہ اس قدر حسد اور خفگی کا شکار ہوا تھا کہ وہ ان پیسوں کا ذکر کیے بغیر موٹر سائیکل کی مٹھائی کھا کر آ گیا تھا مولوی صاحب نے مہانہ چندے کا پوچھا تھا کیونکہ وہ مہینے کی پہلی تاریخ تھی غلام فرید نے مسجد میں بیٹھ کر اس دن پہلا جھوٹ بولا تھا اور کہا تھا کہ اسکول کا مالک ملک سے باہر چلا گیا ہے اور ابھی واپس نہیں آیا مولوی صاحب کو یکدم فکر ہوئی تھی کہ اسکول کا مالک فوری طور پر واپس نہ آیا تو پھر اس مہینے کے پیسے کون دے گا غلام فرید کے پاس اس سوال کا جواب نہیں تھا البتہ اس نے مولوی صاحب کو اسکول کے مالک کا فن فون نمبر دیا تھا جو غلط تھا مولوی صاحب مطمئن ہو گئے تھے کہ اگر کچھ دن تک وہ چندہ نہ پہنچا تو وہ اسکول کے مالک سے خود بات کر لیں گے غلام فرید بیس ہزار کی رقم جیب میں لیے اس دن ایک عجیب سی کیفیت کے ساتھ مسجد سے نکلا تھا جیسے اس کی لاٹری نکلی تھی اسے پتہ تھا مولوی صاحب ہر سال مختلف چیزوں سے اکٹھی ہونے والی رقم کو اپنی رقم کے طور پر گاؤں کے انہی سود خوروں کو بزنس میں سرمایہ کاری کرنے کے لیے دیتے تھے جو سود خور غلام فرید جیسے ڈھیروں ضرورت مندوں کو وہ رقم دے کر انہیں ساری عمر کے لیے چوپایا بنا دیتے تھے مولوی پر ظاہر یہ ظاہر کرتے تھے کہ انہیں یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ جن لوگوں کے بزنس میں مسجد کی رقم کی سرمایہ کاری کر کے ماہانہ ایک فکسڈ رقم وصول کر رہے ہیں ان کا اصلی اور بنیادی بزنس کیا تھا وہ اس ماہانہ فکسڈ رقم کو بھی سود نہیں منافع کہتے تھے کیونکہ انہوں نے کچھ امیر لوگوں کے منافع بخش بزنس میں شراکت داری کی تھی مولوی صاحب نے ایک ڈیڑھ ہفتہ مزید رقم کا انتظار کیا اور پھر کچھ بھی صبری سے وہ نمبر گھما دیا جو غلام فرید نے دیا تھا نمبر آف تھا دو دن وقفے وقفے سے کئی بار فون کرنے پر بھی جب وہ نمبر آف ہی ملا تو مولوی صاحب غلام فرید کے پاس جانے کے بجائے اسکول پہنچ گئے تھے اور وہاں پہنچ کر انہیں یہ خبر مل گئی تھی کہ اسکول کا مالک کئی دن پہلے اسکول سے ہو کر جا چکا تھا مولوی صاحب کا پارا اب ہائی ہو گیا تھا انہوں نے غلام فرید کو اس کے کوارٹر پر جا لیا تھا اور جب غلام فرید نے انہیں ایک بار پھر پہلے کی طرح یہ کہہ کٹر خانے کی کوشش کے مالک ابھی تک نہیں آئے تو مولوی صاحب نے اس کے جھوٹ کی پول کھول دی تھی اور اسے کہا تھا کہ وہ اسکول ہو کر آئے ہیں اور وہ جانتے ہیں مالک ہمیشہ کی طرح مہینے کے شروع میں ہو کر جا چکا تھا غلام فرید نے جواباً مولوی صاحب سے کہا کہ ہو سکتا ہے وہ آیا ہو لیکن اس دن غلام فرید کی چھٹی تھی اور اس کی ملاقات مالک سے نہیں ہوئی مولوی صاحب اس پر کچھ زیادہ بھڑکے تھے اور انہوں نے غلام فرید سے کہا کہ انہیں مالک کا نمبر بھی غلط دیا ہے اور اس کو فون کرتے ہیں مگر وہ نمبر آف ہے اور وہ اب مالک کا نمبر اسکول کے انتظامیہ سے ہی لیں گے اور پھر خود اس سے بات کریں گے غلام فرید کو اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ مولوی صاحب سے مزید چھوٹ نہیں بول سکتا تھا اسے ان سے اب دو ٹوک لیکن صاف صاف بات کرنی تھی اور پھر اسے بلا کر مولوی صاحب کو یہ بتا ہی دیا تھا کہ اسے اس رقم میں ہر کہ ہر مہینے اپنا حصہ چاہیے تھا کچھ لمحوں کے لیے مولوی صاحب کو جیسے یقین ہی نہیں آیا تھا کہ گاؤں کا ایک کمی کمین گاؤں کی مسجد کے امام صاحب سے کیا مطالبہ کر رہا تھا اور جب انہیں یقین آیا تو اس کے منہ سے جیسے غصے سے جھاگ نکلنے لگا تھا ان کے ساتھ ایسی جسارت پہلی بار کسی نے کی تھی تم اللہ کے گھر کے لیے ملنے والے ہدیے سے اپنا حصہ مانگ رہے ہو دوزخی انسان انہوں نے غلام فرید کو ڈرانے کی کوشش کی تھی انہیں یہ اندازہ نہیں تھا کہ غلام فرید دوزخ جیسی زندگی گزارتے گزارتے اب موت کے بعد دوزخ سے کیا ڈرتا اللہ کے گھر کے پیسے اگر اللہ کے گھر پر لگتے تو کبھی نہ مانگتا مولوی صاحب اس نے بھی تن کر ان سے کہہ دیا تھا مولوی صاحب نے جواباً اسے دھمکایا کہ وہ اسکول کے مالک سے بات کریں گے اور اس کا کچا چھٹا سنا دیں گے جوابن غلام فرید نے انہوں دھمکایا کہ وہ بھی سکول کے مالک کو بتا دے گا کہ مولوی صاحب چندے والی رقم کو خود استعمال کر رہے ہیں اور انہوں نے مسجد کے پیسوں کو ایک سود خور کو دے رکھا ہے اور وہ اس کا سود کھا رہے ہیں بلکہ وہ پورے گاؤں میں انہیں بدنام کرے گا اس کے پول کھول کھول کر مولوی صاحب کے تن بدن میں آگ لگ گئی تھی ان کا بس چلتا تو غلام فرید کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے کتوں کے سامنے ڈال دیتے انہیں یہ میں نہیں تھا کہ وہ کمینہ ان کے اتنے بڑے راز سے واقف تھا وہ کچھ دیر اسے جی بھر کے برا بھلا کہتے رہے اس دن مولوی صاحب نے غلام فرید کو دنیا بھر کی ہر وہ کالی دے ڈالی جو انہوں نے کبھی کہیں سنی تھی لیکن غلام فرید ٹھٹائی سے اپنے پیلے دانتوں کے ساتھ منہ کھول کر ان کے سامنے ہنستا رہا ٹھیک ہے مولوی صاحب مجھے تو پیڑے ہی پڑیں گے اسلام اور بچو قبر میں میری لاش نوچیں گے اور مجھے مرتے دم کلمہ بھی نصیب نہیں ہوگا میرے ساتھ جو بھی مرنے کے بعد ہوگا لیکن آپ کے بیس ہزار تو آپ کی زندگی میں ہی بند ہو جائیں گے اسی مہینے سے مالک کو کہہ دیتا ہوں کہ میں نے اس لیے آپ کو پیسے نہیں دیے کیونکہ آپ تو مسجد میں پیسے لگا ہی نہیں رہے تو سوچے زیادہ نقصان کا ہوا کہ جنتی کا غلام فرید نے خود زندگی میں کبھی نہیں سوچا تھا کہ اس جیسا کمی کمین مسجد کے امام کے ساتھ کبھی اس طرح بات کرے گا لیکن کسی نے ٹھیک کہا ہے پیسہ بڑی کتی چیز ہوتی ہے اچھے اچھوں کو کتا بنا دیتی ہے بڑے بڑوں کو بھونکنے پر مجبور کر دیتی ہے سب غالم گلوچ اور لانت ملامت کے بعد اس دن مولوی صاحب نے واپس پہنچ کر اپنی بیوی سے مشورہ کیا تھا اور پھر اگلے دن بڑے ٹھنڈے دماغ درے دماغ کے ساتھ مولوی صاحب نے غلام فرید کے ساتھ پندرہ ہزار وصول کرنے پر اتفاق کر لیا تھا اور اس سے بھی بڑے بڑی اعلی ظرفی کا مظاہرہ انہیں اس وقت کرنا پڑا جب غلام فرید نے بتایا کہ وہ اس مہینے کی بیس ہزار پہلے خرچ کر چکا ہے تھا پچھلے چار مہینوں کے بیسوں پیسوں سے اس کا کمیشن تھا مولوی صاحب کا دل چاہا وہ غلام فرید نامی اس کو اپنے اس فیش کو اپنے ہاتھوں سے گاؤں کے بیچ کھیتوں میں اسی طرح پھانسی پر لٹکا دیں جس طرح لوگ کھیتوں میں پرندوں کو ڈرانے والے بیچا لٹکاتے ہیں مگر پھر انہیں یاد آیا کہ سال کے آخر میں انہیں اپنی بیٹی کی شادی کرنی تھی اور وہ زمین بھی خریدنی تھی جس کا بیانہ وہ کچھ دن پہلے دے کر آئے تھے اس لیے وہ کچھ چند لمحے گالیوں کے بعد بے حد ٹھنڈے مزاج کے ساتھ وہاں سے چلے گئے تھے غلام فرید کو یقین نہیں آیا تھا کہ بیٹھے بٹھائے اس کو خام خواہ سے کچھ تھوڑی رقم ملنے لگے گی اور وہ رقم اگر وہ سود والوں کو دیتا رہتا تو بہت جلدی اس کا سب سود ختم ہونے والا تھا غلام فرید کے خوابوں کی گاڑی اس دن پہلی بار دن کے وقت بھی چھکا چھک چلنے لگی تھی مگر اس سے اس وقت اندازہ نہیں تھا کہ وہ مولوی صاحب سے دشمنی پال کر اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی غلطی کر بیٹھا تھا وہ سود لینے سے بھی بڑی غلطی سود دینے سے بھی بڑی غلطی مولوی صاحب کے ساتھ غلام فرید نے جو کچھ کیا تھا اس کے بعد مولوی صاحب کی نیندیں کئی دن اڑی رہی تھیں بیس ہزار کی رقم بیٹھی بٹھائے پندرہ ہزار رہ گئی تھی اس کا صدمہ تو تھا ہی تھا لیکن ساتھ اس بات کا بھی اندیشہ نہیں ہو انہیں ہو کیا تھا کہ مسجد کی رقم کو سود خوری کے کاروبار میں لگانے کی خبر اگر گاؤں میں کسی طرح پھیل گئی اور کچھ ہوگا یا نہیں لیکن انہیں مستقل میں مستقبل میں چندے ملنا بند ہو جائیں گے بیوی مولوی صاحب کو سود کاروبار میں لگائی رقم واپس لینے نہیں دے رہی تھی یہ وہ پہلا خیال تھا جو غلام فرید کی دھمکی کے بعد مولوی صاحب کو آیا کہ وہ جتنی جلدی ہو سکے اپنی رقم واپس لے لیں تاکہ کم از کم غلام فرید کی ایسی کسی دھمکی کو سچ ثابت کرنے پر وہ اس سے جھوٹا ثابت کرتے تھے انہوں نے اپنی بیوی کو بتائے بکائے کام کے شخص سے اپنی رقم کا مطالبہ یہ کہہ کر کیا تھا کہ مسجد کی تزئین و آرائش کے لیے فوری طور پر ایک بڑی رقم چاہیے اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ اپنی رقم نکال کر اس میں سے کچھ مسجد میں چندہ کر دیں جو جواب انہیں ملا تھا وہ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا اس آدمی نے رقم واپس کرنے سے صاف انکار کر دیا تھا اس کا کہنا تھا کہ فی الحال رقم کا کاروبار میں لگی ہوئی ہے اور وہ اگلے دو تین سال تک اس کا منافع تو دے سکتا ہے لیکن اصل رقم واپس نہیں کر سکتا مولوی صاحب کو وہاں کھڑے کھڑے دن میں تارے نظر آ گئے انہوں نے پانچ لاکھ کی رقم اس آدمی کو دی ہوئی تھی اور وہ کچھ کمیشن وغیرہ کٹوانے کے بعد تقریباً ستر اسی اسی ہزار روپیہ ہر ماہ وصول کر رہے تھے اور اب یکم اس آدمی کے انکار نے ان کے چودہ طبق روشن کر دیے تھے وہ پچھلے کئی سالوں سے اس آدمی کے پاس سرمایہ کاری کر رہے تھے شروع میں دس بیس ہزار سے شروع ہونے والا یہ بزنس آہستہ آہستہ پانچ لاکھ کی رقم تک چلا گیا تھا اور اب وہ آدمی کہہ رہا تھا کہ وہ اصل رقم نہیں دے سکتا تھا صرف سود دے سکتا تھا اس میں غلام فرید سے مولوی صاحب کی نفرت میں کچھ اور بڑھ گئی تھی گھر جا کر میں نے بیوی کو ایک قصہ بھی سنایا تھا اور وہ بھی انہی کی طرح دل تھام کے رہ گئی تھی اگلے مہینے ایک بار پھر مولوی صاحب کو غلام پری پیسے نہیں ملے اور اس مہینے انہیں اس کا اس ساہوکات نے منافع کی رقم بھی نہیں دی تھی ایک ماہ پہلے مولوی صاحب کے رقم کے مطالبے نے جیسے اسے چوکنا کر دیا تھا کہ وہ پارٹی ٹوٹنے والی تھی اور جب وہ پارٹی ٹوٹنے والی تھی تو اس کو منہ بھر بھر کے منافع کیوں کھلاتا اب اس کی باری تھی دیا گیا سارا منافع واپس وصول کرنے کی لیکن اس نے مولوی صاحب سے یہ باتیں نہیں کی تھیں اس نے مولوی صاحب سے بس فی الحال چھ ماہ کی مہلت مانگی تھی اور یہ کہا تھا کہ چھ ماہ کے بعد وہ چھ ماہ کا منافع کھٹا نہیں لٹا دے گا انہیں لٹا دے گا لیکن فی الحال اس پر شدید مالی بحران آیا تھا اور اس نے مولوی صاحب سے نہ صرف دعا کی درخواست کی تھی بلکہ کوئی قرآن وظیفہ بھی مانگا تھا اپنے کاروبار میں برکت کے لیے مولوی صاحب کو ٹھنڈے پسینے آ گئے تھے اس کی باتیں سن کر اور کچھ بعید نہیں تھا کہ ہارٹ فیل ہی ہو جاتا ان کا وہ پل بھر میں لکھ پتی سے کخ پتی ہو گئے تھے اور وہ بھی دن دہاڑے وہ غلام فرید نہیں تھا گاؤں کا کمی کمی سے وہ اس کے دروازے پر منہ بھر بھر کر گالیاں دیتے رہتے اور وہ ڈھیٹوں کی طرح دانت نکال کر ہنستا رہتا یہ گاؤں کا ساہوکار تھا ایک بزنس مین جو مالی بحران کے باوجود شاندار گھر میں بیٹھا تھا اور اس کے آگے پیچھے نوکر پھر رہے تھے مولوی صاحب چوں بھی کرتے تو وہ انہیں اٹھوا کر گھر سے باہر پھکوا دیتا اس بات کی پرواہ کے بغیر تھے کہ وہ گاؤں کی مسجد کے مام تھے مولوی صاحب چپ چاپ وہاں سے تو اٹھ کر آ گئے لیکن انہوں نے اپنے اس مالی نقصان کا سارا کا سارا غصہ غلام فرید پر اتارا تھا وہی تھا جو اس ان کی تباہی کا ذمہ دار تھا تو اب ضرور تھا کہ وہ بھی تباہ و برباد ہوتا انہوں نے اسکول سے اس کے مالک کا نمبر لیا اور پھر اسے فون کر کے غلام فرید کے اوپر جی بھر کے الزامات لگائے تھے مالک کا رد عمل فوری تھا اور متوقع تھا پہلی فرصت میں گاؤں آیا تھا اور مولوی صاحب سے ملاقات کے بعد غلام فرید کی صفائیاں وضاحت سننے کے باوجود اس نے نوکری سے فارغ کر دیا تھا غلام فرید کے سر پر جیسے پہاڑ آ آ گیا تھا تھا گرا صرف اسے نوکری سے فارغ نہیں کیا گیا تھا اس کی بیوی کو بھی نوکری سے نکال دیا گیا تھا اور ان سے کوارٹر بھی خالی کر کروا لیا گیا تھا گیارہ لوگوں کا وہ خاندان چھت سے بے چھت ہو گیا تھا مولوی صاحب کے تفیل غلام فرید پورے گاؤں میں اپنی بیوی سمیت بدنام ہو چکا تھا وہ ایک چور تھا جس نے اللہ کے پیسوں کو بھی نہیں چھوڑا تھا گاؤں والوں نے مولوی صاحب کے بار بار دہرائے گئے قصے سن سن کر غلام فرید کا جیسے سوشل پائیکارٹ ہی کر دیا تھا غلام فرید نے بھی مولوی صاحب کے کارنامے لوگوں کو بتانے کی کوشش کی تھی لیکن کسی نے ایک کمی کمی چور پر یقین نہیں کیا تھا یقین کرتے بھی کیسے وہ مولوی صاحب پر الزام لگا رہا تھا مولوی صاحب پر اور وہ بھی غبن اور بدیانتی کے الزام میں بیوی سمیت نوکری سے نکالے جانے کے بعد مولوی صاحب بری بری زما اور معصوم قرار پائے تھے پتہ نہیں وہ کون سا لمحہ تھا جب غلام فرید نے اپنا ذہنی توازن کھونا شروع کیا تھا بھوک اور تندرستی نے اس کا دماغ خراب کیا تھا گاؤں والوں کی باتوں اور تانوں نے لڑک پر میں داخل ہوتے بیٹیوں پر پڑتی گاؤں کے لڑکوں کی گندی نظریں اور بے بسی نے یا پھر ان سود خوروں کی دھمکیوں اور چکروں نے جو غلام فرید کو سود کی قسطیں ادا کرنے کے قابل نہ رہنے پر بار بار اس احاطے کے ٹوٹے دروازے کے باہر کھڑے ہو کر مار پیٹ کرتے جہاں جانوروں کے ایک باڑے کے برابر غلام فرید نے بھی لکڑی کی چھت ڈال کر بکتی طور پر اپنے خاندان کو پناہ دی تھی پتہ نہیں کیا ہوا تھا غلام فرید کو اور یہ واقعی پتہ نہیں چلتا کہ انسانوں کو کیا ہوتا ہے ہوتا کیا ہے جب وہ اپنے خونی رشتوں کو اپنے ہی ہاتھ سے ختم کر دیتے ہیں چنی ایک سال کی تھی جب غلام فرید نے ایک رات اپنے خاندان کے نو کے نو افراد کو ذبح کر دیا تھا او چنی واحد تھی جو بچ گئی تھی اور وہ بھی شاید اس میں بچ گئی تھی کیونکہ پاگل پن کے اسی لمحے میں غلام فرید اپنی اولاد کی گنتی ہی بھول گیا تھا چنی کو کبھی اس نے گود میں اٹھا کر دیکھا نہیں تھا تو وہ اسے یاد آتی بھی تو کیسے پھر اس پر بھی اپنے بہن بھائیوں کا اتنا خون لگ گیا تھا کہ ان کے برابر بے ست ہوئے بھی غلام فرید کو وہ مری ہوئی ہی لگی تھی تو نو انسانوں کو مارنے کے بعد غلام فرید نے اپنی جان نہیں لی تھی وہ زندہ تھا